www.attableek.com, the reviver of Iman. اللہ جل جلالہ جلالوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت علم کے ساتھ جوڑی ہے اور دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن دنیا میں بہت ساری فنون پر بھی لوگ علم کی نسبت کرتے ہیں لیکن وہ سارے علم انسانی ہیں جزوی ہیں اور ضمنی ہیں کامیابی ناکامی کا کامیابی کا زن قطان کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اور دونوں جہان کی کامیابی نہیں ہے اس میں ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دنیا کی ضرورتیں اس سے پوری ہو جاوے لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا ڈاکٹر بن گیا اس کی دنیا بھی بن جاوے یہ بھی یقینی نہیں یا اور کوئی فن لیا اس نے تو اس سے اس کی دنیا بن جاوے یقینی نہیں زن ہے لیکن علم الہی جو ہیں وہ قطعی ہے یقینی ہے جس میں کوئی شک نہیں دہلی کل کتاب الار بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں اور یقیناً کامیابی کا ضامن ہے جو اس کو حاصل کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کر لے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں اور یہ علم لینے کے بعد وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے اسی لیے جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اتارا ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو علم دیا ہے اس میں ان کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ ہم اس کے ذریعے کامیاب ہو جائیں گے پورے یقین کے ساتھ اس لیے انہوں نے ادھر ادھر کہیں نہیں جھانکا اور اسی کو یقین کے ساتھ لیتے رہے اس لیے کہ اس علم میں زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان سب جگہ کی رہبری ہے ایک نظام حیات ہے پورا دستور حیات ایک دستور حیات ہے پورا اور خود حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بعد صحابہ کو جو بات فرمائی توفی کم امرائن ان تمسک تم بھی مالن تو ابدا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اس میں ایک کتاب اللہ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے سنت ہے آپ کی جو اس کی تشریح ایک ضمانت دی ہے حضور علیہ السلاۃ السلام قیامت تک چاہے ابھی جہاز اڑتے ہیں آگے آدمی اڑنے لگے ابھی جہاز اڑتے ہیں آگے آدمی بھی ہوا میں اڑنے لگے اور ترقی کرتے کرتے دنیا کہیں بھی پہنچ جائے قیامت تک کامیابی کا ضامین یہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ بات قطعی ہے یہ بات یقینی ہے اب قیامت تک زندگی کے جتنے شعبے ہیں سیاست کا شعبہ ہو تجارت معیشت کا شعبہ ہو زراعت کا شعبہ ہو یا انسانوں کی آپسی معاشرت ہو یا انسانوں کے معاملات ہو گھوم پھر کے آج بھی دنیا میں بہت سارے طریقے رائج ہوئے پچھلی صدیوں میں معاملات کے اور سیاست کے معاشرت کے لیکن آج جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو نظام عمل حضور علیہ السلاۃ والسلام نے قائم کیا ہے اور جو طریقہ اسلام کا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور ظاہر بات ہے یہ تو اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے سوچ کر کہہ رہا ہے یہ تو آسمانی نظام ہے اللہ کا اتارا ہوا اس میں کون شک کر سکتا ہے اسی لیے ہم تو پہلے دن سے ہماری تو بنیاد یقین ہے ہم تجربہ کاروں کے تجربوں کے بعد اسلام کو نہیں مانیں گے یا ان کی تائید سے تھوڑا ہم قبول کریں گے وہ تائید کرے تو ہمارا مذہب اچھا ہو جائے گا اور دنیا تائید نہ کرے تو ہمارا مذہب اچھا نہیں ہوگا یا اس کا طریقہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام والسلام کی خبر پر اس کو مانا ہے کہ آپ کی خبر سچی ہے کوئی شک نہیں ہے چاہے ساری دنیا میں کتنا پروپیگنڈا کیا جائے اس کے خلاف اور اس کے طریقوں کو غلط ثابت کیا جائے اس کے نظام عمل کو غلط بتلایا جائے ہم فرد فرید بھی اگر بچے ہیں کسی جگہ تو ہم تو اس بات کے قائل بن کر زندگی گزاریں گے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن صرف اور صرف یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے یہ جتنے ساری جتنے ساری ایجادات ہیں وہ انسانی جسم کی راحت کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ ہماری شریعت سے نہیں ٹکرا رہی دین سے علم سے ہماری نہیں ٹکرا رہی ہے تو ہم اس سے استفادہ کریں گے لیکن اس سے اتنا استفادہ کریں گے جتنا استفادے کا حق ہے اس کے اتنے قائل بنیں گے جتنا اس کا قائل بننا چاہیے اس کے گون نہیں گائیں گے گون تو اللہ ہی کے گائیں گے اس کے سانے کے گون نہیں گائیں گے ایک اللہ کے جو رب العالمین ہے ایک اللہ کے جو رب العالمین اس کے بنانے والے سے یا جس ملک کے باشندے نے اس کو بنایا ہے اس ملک کے باشندے کا تاثر ہمارے دل میں نہیں آئے گا اس اللہ کا تاثر آئے گا جس اللہ نے اس بنانے والے کو بنایا راکٹ اڑانے والے کا تاثر نہیں ہوگا وہ تو بندہ ہے مخلوق ہے مر گیا اپنی خیر منا رہا ہوگا اور ہوا میں اڑنے والے کا تاثر پر نہیں آئے گا ایک اللہ ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے ہے جو سب سے اوپر جس نے پورے کائنات کے نظام کو وجود دیا ہے اور اس نے انسانوں کی راحت کے لیے دنیا میں اسباب اکٹھے کیے ہیں اور ان اسباب کو بنانے کے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 کی بڑائی نہ بیٹھ جائے جانے انجانے کوئی کوئی اور اور تأثر دل قبول نہ کرے دل مقناطیس کی طرح ہے جو آتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے مقناطیس ہوتا ہے مقناطیس اس کے ارد گرد جو چیز گھومتی ہے اس کو کھینچ لاتا ہے ایسے دل کھینچ لاتا ہے کبھی کسی کا تاثر کبھی کسی کا تاثر کبھی چیزوں کا کبھی بنانے والوں کا کبھی نظام کائنات کا کبھی جن کا کبھی بھوت کا تاثر پتہ نہیں کیسے کیسے اثرات اندر گھستے ہیں کیسا کیسا تاثر اندر گھس جاتا ہے تو اسی لیے روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ مؤذن کے ذریعے سے کہلوایا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہر نماز کی ہر رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے باقی سب چیزیں چھوٹی ہیں زمین چھوٹی ہیں آسمان چھوٹا ہے چاند و سورج چھوٹے ہیں اور اس سے ظاہر ہونے والے جتنے نفے یا نقصان ہیں سب چھوٹے ہیں ایک اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی چاہے تب بھی نفع نہیں پہنچا سکتا سارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر وکیل بن جائے سارے تاجر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بڑے تاجر بن جائے لیکن نہیں بن پاتے بہت سارے علماء چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عالم بن جائے مقدر میں نہیں ہوتا نہیں بن پاتے ان کے پاس پڑھ کر دوسروں کے بہت سے بن جاتے ہیں ان کے پاس پڑھ کر دوسروں کے غریب کے کسی دیہات کا بچہ آیا پڑھنے آٹھ سال پڑھ کر اتنا بڑا عالم بن گیا کہ یہ تو عربی دوم سوم پڑھا رہا ہے وہ بچہ کسی مدرسے میں بخاری شریف پڑھا رہا لیکن وہ استاد کے پاس یہ پڑھ کر گیا ان کا بچہ نہیں پڑھ پایا ان کے چاہنے کے باوجود نہیں پڑھ پایا ما تشاؤنا الا ان شاء اللہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ابن عباس کو یہی سبق سکھایا حضور علیہ السلط والسلام نے چھوٹے سے تھے اپنا ردیف بنایا اپنی سواری پر اور کہا بیٹا اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ احفظ کا یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر دین کی حفاظت کر تو اللہ کو ہر جگہ پائے گا یعنی ہر جگہ وہ تیری مدد کرے گا اور پھر کہاں کہ اگر ساری دنیا کے سارے جنات اور انسان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا چھوٹے بچے ہیں اس سے پہلے دو جملے کہے اور اس اللہ اگر تیری کوئی ضرورت ہونے کوئی ضرورت تو اللہ ہی سے کہنا وہی دستان تھا کہ اگر تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو ایک اللہ سے مدد مانگے حالانکہ چھوٹے بچے ہیں ہمارا معمول ہمارا دستور کیا ہے کوئی چھوٹا بچہ ملا رشتے داروں انجا ہے بھتیجا ہے کبھی مل گیا تو ہم اس کو بیٹا کوئی ضرورت تو نہیں ہے وہ تو مجھے کہہ دینا یہی ہوتا ہے ہمارا معمول جو ہے کوئی بچہ ہے بن جائیں بتی ہے ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور اسی کو ہم خیر خواہی سمجھتے بھی اور اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے لیکن تربیت کا انداز حضور علیہ السلاۃ والسلام کا کیا ہے اس بچے کو کہہ رہے دیکھو بیٹا کبھی کوئی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مانگنا اور تمہیں جب کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا ادستان تھا باللہ اور پھر آگے کہاں کہ اگر ساری دنیا کے سارے جنات تو انسان جمع ہو جاوے اور تجھ کو نفع پہنچانا چاہے دمین فعوق وہ سب مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اور وہ سارے مل جاوے تیرے نقصان کے لیے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتے یعنی بچپن سے ہی تربیت کر رہے ہیں کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تاثر پیدا نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کا تاثر توحید خالص جس کو کہتے ہیں توحید خالص شرک کے بہت سے اقسام ہیں خفی جلی اور پھر اس میں ہر ہر ایک کا انداز شرک جو ہے نا الگ الگ ہوتا ہے ایک تو مشرقین ہیں جو سراہتن شرک کرتے ہیں مشرق آدمی بولتا بھی وہی ہے کرتا بھی وہی ہے پورا ہی لیکن ایک مومن ہے جو بولتا تو یہی ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن دل جو ہے وہ کچھ کوئی چیز جذب کیے ہوئے ہے فلانا جن اس نے مجھے کچھ کر دیا ہے چیز جذب کیے ہوئے دل اندر سے ایک بڑی تعداد ہے ایمان والوں کی ابھی ایمان والوں کی بڑی تعداد اور یہی چیز بہت سارے جھگڑوں اور فساد کا ذریعہ بنی ہوئی آپس میں تاجر لوگ ہیں تاجر یا دکان اس کے سامنے اس کے وہ گھر مرے گیا میربا نہیں آنے دیتا سارے گھر لے جاتا ہے حالانکہ گاہک کا دل اللہ کے ہاتھ میں بہت سے مرتبہ دکان پر آیا اچھا خاصا اس نے سارا نکلوایا دیکھا لگتا ہے کہ لے کر جائے گا اور پھر وہ <laughs> چلا گیا اچھا خاصا ماحول بن گیا کہ لے کر جائے گا اور انداز ہے کہ اچھا لے کر جائے گا لیکن وہ آدمی چلا گیا کہ اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں فرشتے معمور ہیں اس کے رزق پر اس کی روزی پر فرشتے معمور ہیں کہ جب تک اس کی روزی پوری نہیں ہوگی وہ فرشتے کا کام اپنا جاری رہے گا کہ اس کو رزق پہنچائے گا اور جب تک آدمی اپنی روزی پوری نہیں کرتا وہاں تک اس کو موت نہیں آتی ہے جیسے موت اس کے پیچھے پیچھے ہے اس کا رسک اس کے پیچھے پیچھے ہے دنیا میں کہیں بھی آدمی جائے گا کہیں بھی جائے گا اللہ اس کو روزی پہنچاتا ہے اس لیے بعض جگہ بعض مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو سو دکانیں کپڑے کی ایک ساتھ سو دکان کپڑوں کا مارکیٹ ڈیڑھ سو دکانیں ایک ساتھ موبائل کی آدمی جانے والا سوچتا ہے کہ بھائی یہاں کون آتا ہوگا لینا ڈیڑھ سو دکانیں موبائل کی کون خریدے گا یہاں سارے لوگ کما رہے کہ معمور ہے ہر چیز پر اللہ کا نظام کام کر رہا ہے ہر چیز پر نظام قدرت اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ہر چیز وہ جانتا ہے اور وہ چونکہ رب العالمین ہے رب العالمین ہے سب کی روزی کی اس نے ذمہ داری جواب داری لی اور ہمارے جیسی جواب داری تھوڑی ہے کہ ہم تو لے کر بھول جاوے یا لے لی لیکن پوری نہ کر پاوے آج ہم نے لے لی کل کو دل بدل جاوے آج ہم نے لے لی سامنے والا نہیں برت رہا ہے تو ہم بھی نہ برتے ایسا ہو سکتا ہے لیکن وہاں تو وہ تو صدیوں سے مشرقین کو کھلا رہا ہے کافروں کو کھلا کیونکہ اس نے ذمہ داری لی ہے مامن دابت بت انفل ارد اللہ اللہ ہا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی سب کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے اس لیے سب کو روزی دیتا ہے مشرق کو بھی دے رہا ہے مومن کو بھی دے رہا ہے مجوسی کو بھی کھلا رہا ہے یہودی کو بھی دے رہا ہے اور عیسائی کو بھی دے رہا ہے اس کے فرما بردار کو بھی دے رہا ہے نافرمان کو بھی دے رہا ہے ہاں دینے کے لیے وہ کسی کو بہت زیادہ آسانی سے دے دیتا ہے اور کسی کو مشقت محنت کے بعد دیتا ہے کسی کو روزی دے کر سکھی کر دیتا ہے اور کسی کو روزی دے کر دکھی کر دیتا ہے وہ, وہ, وہ اس کا ایک نظام ہے کیونکہ وہ جیسے حاکم ہے حکیم ہے حکمت کے ساتھ اپنا نظام چلا رہا ہے کس کو روزی دے کے سکھی کرنا ہے اور کس کو کروڑپتی بنا کے دکھی کرنا ہے وہ, وہ اس کے علم میں ہے کس سے کرسی لے کر سکھی کر دینا ہے اور کس کو کرسی پر بٹھا کر دکھی کرنا ہے وہ اس کے علم میں وہ اپنا ایک نظام چلا رہا ہے پورا حضور علیہ والسلام نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے آسانی اور سہولت مانگنے کا حکم دیا روزی میں آسانی مانگے برکت مانگے سہولت مانگے زندگی میں آفیت مانگے وہ ایک صحابی سے کہا نا حضور نے صلی اللہ العافیہ کہ اللہ سے آفیت مانگو کہ آدمی اللہ سے عافیت مانگ لے اور قدم قدم پر اللہ سے مانگنے کی تلقین کی حضور علیہ السلام قدم کوئی چیز ایسی ہوائج میں ایسی نہیں ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہ مانگی ہر چیز مانگی اور وہ چیز کیسی چاہیے ہم کو پتا نہیں حضور علیہ السلام کے ایک دعا ہے ہم مثلا ہم لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ شادی کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کوئی نیک سالہ بیوی دے دے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ تو دعا کرو ایک بھائی جہاں صالح بیوی کا دعا کی اور اچھی اولاد کی دعا کی وہاں ایک جگہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں آتا ہے اللہ المشیب یا اللہ ایسی بیوی سے حفاظت فرما جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے ایسی بیوی سے حفاظت فرما جو مجھے بڑھاپے سے پہلے برا کر دے بِكَ مِمَّا لِن يَكُونُ عَلَيَّ وبالا کہ اللہ ایسے مال تو سبھی مانگتے ہیں کہ اللہ روزی دے دے برکت والی دے دے خوب دے دے اللہ کبھی مال کہ اللہ ایسا ایسے مال سے جو مال میرے لیے عذاب بن جائے مال بھی عذاب بن سکتا ہے مال بھی عذاب بن سکتا ہے کہ بہت پر عذاب بنا ہوا ہے بہت مال ہے لیکن وہ مال عذاب بنا ہوا ہے واعوذ بك من ولد يكون وبالا بڑی بڑی تمنا سے اولاد مانگتا ہے نہیں ہوتی وہاں تک مارا مارا پھرتا ہے یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے خود دعا کرتا ہے پتہ نہیں کتنوں سے دعا کرواتا ہے کہ اولاد ہو جائے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اس اولاد سے کہ جو اولاد وبال بن جائے اس سے پناہ مانگی کہ یہ ضرورت ہے انسان کی کہ اولاد ملے لیکن جو اولاد فائدہ پہنچا ایسی اولاد ملے بپال نہ بنے اور مال ملے لیکن وہ مال عذاب نہ بنے بلکہ وہ راحت کا ذریعہ بنے راحت کا ذریعہ بنے اس کے لیے دعائیں کی آج کل جتنی بیماریاں آئی ہیں لیب ٹیسٹ کا جو زمانہ ہے ابھی لیبورٹری نئی ایک ایجاد ہے پھر اس میں اور مزید ہر سال نئے نئے ٹیسٹ نکلتے ہیں پہلے ٹائیفائڈ ملیریا کے دو چار ٹیسٹ لوگ جائے کرن ون تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہاں سے آئے لیکن یہ خون کی بیماریاں ہیں ساری یہ ساری بیماریاں خون کی ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ہیں وہ شہم دم لم وہ ساری ساری کون سی ہے وہ جس میں شہم کی لحم کی جلد کی بال کی ساری کی کھال کی ساری چیزوں میں حفاظت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نور نور مانگا ہے نا جس میں فی بشری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی بشری نورا وفی مخ نورا وفی لحمی نورا وفی بدنی نورا اب دم میں دم میں مرض خون میں مرض اور پھر اس مرض کے اقسام ایک ہی خون لیا ہے اس نے اوپر پچاس قسم کے ٹیسٹ کر رہا ہے خون ایک ہی قسم کا لیا اس لیکن اسی خون سے ملیریا کا ٹیسٹ کر رہا ہے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کر رہا ہے اور پھر الگ الگ قسم کے بخار ہیں ان کا ٹیسٹ کر رہا ہے اسی خون میں سے شوگر کا ٹیسٹ کر رہا ہے اسی خون میں سے اور پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی عافیت مانگی برکت مانگی ایک اصلی نظام ہے یہ انسان کے لیے لیکن چونکہ تأثر دوسرے نظام کا ہے جس نظام میں صرف ظاہر پرستی ہے صرف ظاہر پرستی ہے لوگوں کی دنیا دیکھ کر دنیا سے متاثر ہونا مال دیکھ کر اسباب دیکھ کر مکانات دیکھ کر اور پھر ایک ایمان والا ایک ایمان والا ان سے تشبیح حاصل کر رہا ہے ان چیزوں میں اور تقابل اور تنافس کے لیے اس راستے کو اختیار کر رہا ہے جو زنی راستہ ہے بلکہ ہلاکت کا راستہ ہے اگر وہ نافرمانی کے ساتھ صرف زنی نہیں بلکہ ہلاکت کا راستہ ہے یقینی ہلاکت کا راستہ جس راستے پر دنیا جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے کو چھوڑ کر اور اللہ کے عوامر کو چھوڑ کر جو تنافس ابھی دنیا پر لگا ہوا ہے وہ یقینی ہلاکت کا راستہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے باوجود ایمان کے آدمی پریشان ہو رہا ہے اور باوجود اعمال کے آدمی پریشان ہو رہا ہے اس لیے کہ چاہے کتنی اچھی آدمی سواری لے کر جا رہا ہے لیکن راستہ ہی ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹے ہوئے راستے پر جا رہا ہے اس کے بعد سواری بہت اچھی ہے لیکن راستہ ٹوٹا ہوا اس نے منتخب کیا ہے تو یہ آدمی پریشانی ہونے والا ٹوٹی ہوئی سواری ہے لیکن راستہ اچھا ہے تو منزل پر دھیرے دھیرے پہنچ جائے گا اس لیے دنیا میں بہت سارے ایمان والے جو پریشان ہیں ایمان والے جو اگر ہم آیات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کریں گے تو ان پریشانیوں کے اسباب قلت مال نہیں ہے ان پریشانیوں کے اسباب قلت اسباب نہیں ہے جس پر عام متن ہماری توجہ ہوتی قلت مال اور قلت اسباب نہیں ہے ان پریشانیوں کے اسباب جو ہیں وہ گناہ ہیں جو اسباب اللہ نے دے رکھے ہیں ان اسباب میں گناہ ہیں اس وجہ سے پریشانی ہے نافرمانیاں ہیں حکم عدولیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانیاں لے کر آ رہے ہیں اولاد پریشانی کا ذریعہ بن گئی مال پریشانی کا ذریعہ بنا ہوا ہے وجاہت آدمی کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنی اور جتنی یہ نعمتیں ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان اسباب میں نافرمانی ہو رہی ہے اور تقابل و تنافس دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ ہو رہا کہ ان کے پاس کتنا مال ہے ان کے بچوں کے پاس کیسی ہے ان کے پاس کیسے ہتھیار ہیں یقین کے بغیر سارے مذاکرے ہیں وہ اور ہماری اصلی بنیاد جو ہے وہ اللہ پر اور اللہ کے عوامر پر یقین ہے کہ اللہ کو خوش اور راضی کرنے کا راستہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور احکامات الہیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے اس لیے آج کی دنیا میں حالانکہ ایسا نہیں کہ مسلمان قلت میں مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ابھی بھی آج بھی جو ہے جو ممالک ہیں اس میں سب ساٹھ سے اوپر ملک ہیں جو اسلامی نام سے چل رہا ہے اور شاید ون تھرڈ فوج مسلمانوں کے پاس ہے آج بھی دنیا میں دنیا کی جو فوج ہے پوری اس میں ون تھرڈ مسلم ممالک کی اور باقی جو اسباب پیٹرول اور تیل سب سے زیادہ مسلم ملکوں میں نکل رہا ہے سب سے زیادہ وہاں نکل رہا ہے اور بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے رئیس ہیں مسلمانوں میں تو وجہ یہ نہیں وہ مشہور قصہ ہیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب مولانا حجاز میں تشریف لے گئے شروع زمانے میں کام کی ابتدائی دور ہے تو وہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھے تھے مولانا عرب علماء کے ساتھ اور ان کے درمیان میں مذاکرے میں بات آئی کہ مسلمانوں کی پستی کی کیا وجہ اس زمانے میں تو کسی نے کہا کہ حضرت مسلمانوں کے پاس مال نہیں اور اس وقت وہاں کم مال تھا میں تو مولانا نے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ مال کم ہے ہمارے یہاں حیدرآباد کا جو نواب تھا نا وہ بہت مالدار تھا ہندوستان کی تاریخ میں ہمارے ملک کو سب سے بڑا چندہ اس نے دیا آزادی کے بعد پتہ نہیں کتنے چار ہزار کلو سونا دیا تھا چار ہزار کلو جس وقت ہندوستان کے پاس فوج مستحکم نہیں تھی اور ہتھیار نہیں اور کچھ خطرات کچھ تشویش تھی تو اپنا صدر جو تھا نا پہنچا تھا ان کے پاس تو انہوں نے چار ہزار کلو سونا دیا تھا ان کو ملک کے دفاع کے لیے استعمال کرے اس کو تو مولانا نے کہا کہ ہمارا صرف نظام ہے نا حیدرآباد میں اس کے پاس اتنا مال ہے کہ سارے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کا جمع کرے تو اس کا بڑھ جائے گا تو پھر کسی نے کہا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو مولانا نے پوچھا کون سا علم نہیں ہے دین کا علم تو پھر مولانا نے ان سے کہا کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں کتنے حافظ تھے تو کسی نے کہا کہ ہم گن سکتے ہیں حفاظ صحابہ کی فہرست ہے اتنے تھے پھر مولانا کہ آج کتنے ہیں بڑھ نہیں گن سکتے بہت سارے حافظ ہیں تعداد میں زیادہ ہیں مسلمان بھی اس زمانے کے مقابلے میں بھی زیادہ ہیں <laughs> ساری چیزیں تو سر سوال جواب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے کیا وجہ ہے جب مال بھی وجہ نہیں ہے علم بھی وجہ نہیں ہے کثرت بھی وجہ نہیں ہے قلت بھی وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے تو پھر معلیہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک اس کی وجہ یقین کی کمزوری ہے کہ اللہ پر یقین کی کمزوری ہے ذرا بھی کچھ ہوتا ہے حالات پیش آتے لوگ کیا فوراً شروع ہو جاتے ہیں بھائی وہ تو ان کے پاس سارے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری کرسیوں پر انہی کے آدمی بیٹھے ہوئے پولیس بھی بھی ان ان کی کی فوج ہتھیار ان کے پاس ہے سارے آفیسر ان کے ہیں ہمارا کون ہے پھر دھیرے سے ہمارا تو بس اللہ ہے جیسے اللہ نوز باللہ ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا کسی میدان میں پڑا ہوا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہو یعنی اتنے اتنے سادے انداز میں ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بس ہمارا کون ہے بس ہمارا تو اللہ ہے گویا کہ وہ سب سے کمزور طاقت ہے باقی ساری طاقتیں بہت مضبوط ہیں اس لیے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے یہ اندر کا ہمارے ہماری یہ ہماری اندر کی کمزوری ہے ایک غزبے کا موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں اور وہ مبارزت میں بولتے ہیں غزوات میں جب آتے ہیں تو اپنی طاقت بتاتے ہیں اپنی طاقت بھر ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے تو وہ سارے بول رہے تھے بکواس کر رہے تھے صاحبہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ہم بھی کچھ کہیں ان کو جواب دیں حضور نے کہا خاموش رہو بولنے دو تو بول رہے تھے برابر بول رہے تھے پھر اس میں سے کسی نے کہا لن العزا ولا عزا لکم کہ ہمارے پاس عزا بت جو ان کا معروف بت تھا نا کہ ہمارے ساتھ تو عزا ہے تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے تم مانتے نہیں عزا کو حضور علیہ السلام کو غیرت آ گئی حضور نے صحابہ کہو اللہ مولانا ولا مولا رکھو اللہ ہمارا کارساز ہے تمہارا کوئی کارساز نہیں اللہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت و حفاظت ہمارے ساتھ لیکن اللہ کی نصرت و حفاظت کے اسباب ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نے آیت الکرسی پڑھ لی رات میں سوتے ہوئے اب اس کے مال کو اس کی جان کو اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی چور چوری نہیں کر سکتا وہاں سے یہ اس کی طاقت ہے شاہ صاحب ہمارے آئے تھے انضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کشمیری تو وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر آدمی آئےتل کرسی پڑھ کے گھر سے نکلا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آئے گی اگر آئے تل کرسی پڑھ کے نکلا ہے تو موت بھی نہیں آئے گی پھر کہنے لگے اگر اس کی مقدر کی موت ہوگی تو پڑھنا ہی بھول جائے گا باقی پڑھا ہوا ہوگا تو نہیں آئے گی یہ اتنی طاقتور چیز ہے مشہور روایت ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہائی ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہائی تو امال کی ایک طاقت ہے بولوں میں طاقت ہے ہم نے جادو کو مان لیا شہر کو مان لیا کہ بھائی وہ بول کر سہر کرتا ہے پچاس کلو میٹر دور بیٹھتا ہے وہاں بولتا ہے تو یہاں اثر ہوتا ہے تو کیا کلام الہی میں اثر نہیں ہوگا جب ایک مخلوق کا کلام ہے اس کا منتر ہے اس کو لوگوں نے مان لیا کہ بھائی وہ منتر پڑتا ہے وہاں سے تو اس کا اثر ہوتا ہے ایک کھیل دکھانے والا نظر بندی کر دیتا ہے پورے مجمے پر اس کی نظر بندی کا اثر ہوتا ہے اس کے کلام ہے اس کے پاس کوئی تو کیا کلام الہی میں کوئی اثر نہیں سورہ فاتحہ میں شفا ہے وہ ایک مشہور قصہ ہے صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی حیات الصحابہ میں بھی نقل کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جماعت جا رہی تھی وہاں سے تو عرب کی مشہور جو ان کا مہمان نوازی کا جو رواج تھا عربوں میں جاہلیت کے دور میں بھی تھا وہ تو یہ قافلہ جا رہا تھا جس گاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی سامان خرید لے پھر کچھ تو خریدنے سے بھی دینے سے بھی انکار کیا پیسے لے کر بھی تو یہ بھی ہوئے تھے گاؤں کے باہر ان کا قافلہ اور وہاں سے چند لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ تم میں کوئی آدمی منتر جانتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کیا ہوا انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ دس گیا ہے تو ذرا منتر اس کو تو یہ جو تھے صحابی انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی منتر نہیں پڑھیں گے دو سو بکریاں لیں گے تم کیونکہ وہ کھانا نہیں دیا تھا انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا دو سو بکریاں لیں گے بولے تم دو سو نے ہمارا سردار ہے وہ قبیلے کا تو ایک دم سے گئے کچھ پڑا اس کو دم کیا تو کھڑا ہو گیا انہوں نے دو سو بکریاں دے دی اب وہ تو صحابہ تھے بکریاں تو دو سو آ اب مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہمارے حلال ہے کہ آرام ہے دو سو بکریاں ہم نے ان سے لی ہیں تو کیسے لیا لیکن کیونکہ ابھی تو مسائل کوئی اس کی مستند تو نہیں ہوئے تھے ابھی تک تدوین تو ہوئی نہیں تھی فقہ کی کہ بھئی کون سے مسائل ہیں کیا حضور علیہ السلام کی تو حیات ہیں شریعت نازل ہو رہی ہے تو انہوں نے اب آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو اس میں سے ابھی کھانا نہیں ہے کیونکہ حرام ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر حرام ہے تو اس کو ویسے ہی ساتھ میں رکھ لیں تو ان بکریوں کو اپنے ساتھ کر لیا سفر میں اور سفر سے واپسی تک اس کو لے کر پھر مدینہ گئے اور مدینہ جا کر حضور علیہ السلاۃ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بکریا اس طرح ہم نے حاصل کیا اس کا کھانا جائز ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو پہلا سوال تو یہ پوچھا کہ تم نے پڑھا تھا کیا جو تم نے پڑھا اس کو دم کیا تو کیا پڑھ کر دم کیا تھا تو وہ صحابی نے کہا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دی وہ کھڑا ہو گیا تو سورہ فاتحہ میں اتنی طاقت ہے اس کے جو فضائل ہے سورہ فاتحہ کے مستقل اس کے فضائل ہے فاتحہ کے کہ کافی طاقتور چیز لیکن وہ اپنی اس طاقت کے پیچھے یقین چاہتی ہے وہ صورت یقین چاہتی ہے کہ یقین کے ساتھ اس کو چھوڑا جائے بھائی گولی ہے نا گولی کارتوس تو اس کو چھوڑنے کے لیے اس کا طریقہ ہے اس کو بندوق میں رکھ کر اس کو پریشر دیا جو اس پریشر کے ساتھ جائے گی تو لگے گی وہ بندوق میں رکھ کر جس پریشر سے جس اسپیڈ سے اس کو جانا ہے تب جا کے وہ کام کرے گا ورنہ تھوڑی کام کرے گی وہ مشہور لطیفہ ہے اس کا کارتوس خرید کے گیا شیر مر جائے گا بلی مارتا نہیں مر رہی تھی کہہ رہا اس سے تو دلی بلی بھی نہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے وہ مار رہا ہے اس کو ابھی ہماری سورہ فاتحہ ہم ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں یہ ہماری نماز جو ہے ہم ہاتھ سے گویا کہ ہم اس کو ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں یہ نماز تو بڑی طاقتور چیز ہے اس سے زیادہ طاقتور چیز اور دنیا میں کوئی نہیں جس کے ذریعے سے تکوینی نظام حرکت میں آ جاتا ہے کائنات کا جو تکوینی نظام ہے وہ حرکت میں لانے کے لیے یہ علم ہے قول کولی اندہ علم من الكتاب آیا وہ پورا تخت لے کے آ گیا وہاں سے بلقیس کے محل سے اس کا تخت اٹھا کر کون لایا اندہ علم من الكتاب والا لایا کہ پورا تخت کتنا کتنا زبردست تصرف ہے اس کا جو وہاں سے پورا تخت اٹھا کے لے آیا یہ ایسا یہ ایسا علم ہے جو یقینی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اپنا اثر اس وقت دکھائے جب اس کی جگہ جا رہے اور اس کی جگہ قلب ہے اس کی جگہ دل ہے دل تک پہنچانا یہ مشقت سے آسان نہیں ہے اس کے پیچھے مجاہدہ ہے جب آپ کی کی بھٹیوں سے گزرتا ہے تو نصرت خداوندی دیکھتا ہے وہ اس لیے مکے میں خود حضور علیہ نفیس اور آپ کے ساتھ آپ کے وہ اصحاب جن میں اجل صحابہ ہیں مکے میں وہ سب مشقتوں سے گزر رہے ہیں مشقتوں سے گزر رہے ہیں اور بس ایک اللہ کے حکم کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان مال جذبات اپنی صلاحیتیں سب کچھ لگا رہے ہیں سب کچھ لگا رہے ہیں اور اندر ایمان بنا رہے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کر رہے ہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بار بار ایک بات فرماتے تھے کہ بھائی ایمان بناوے ایمان بناوے ایمان بناوے تو یہی مطلوب ہے کہ یقین کا وہ درجہ یقین کا وہ درجہ جو مطلوب ہے اللہ کے وہاں سے ہر بندے سے جو اللہ چاہتا ہے قرآن میں جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس توحید کا مطالبہ کیا ہے جس یقین کا مطالبہ کیا وہ خالص توحید ہے وہ خالص یقین کا مطالبہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پر نظر رکھی اور انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلاط والسلام نے جس درجے کا یقین بنایا تھا ان کی توحید کیسی پختہ اور مضبوط تھی اسی کا مطالبہ ہے ہمارے ہمارے سامنے قرآن ہے قرآن ہے اس قرآن میں اللہ نے کس ایمان کا مطالبہ کیا جو خالص ایمان ہے تمام قسم کی آلائشوں سے پاک ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا اور پھر فرشتہ ان کے پاس پہنچا وہ تعاون اور مدد کے لیے آیا تو اس کو کہہ رہا اما علیہ کا فلا فرشتہ آ گیا اس کو بھی کہہ دیا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ اللہ کہ چلو بھائی بہت مدد ہو گئے نصرت ہو گئے اگر وہ نصرت یقین کو خراب کر رہے ہیں تو نصرت نہیں ہے وہ اگر کسی کا ہدیہ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے تو وہ نسرت نہیں ہے اس لیے جیسے ہدیہ لینا سنت ہے ہدیہ واپس کرنا لوٹانا بھی سنت ہے حضور علیہ والسلام نے واپس بھی کیا کسی آدمی کا تعلق چاہے وہ کسی راستے سے ہو اگر وہ اللہ سے ہم کو کاٹ رہا ہے اسی لیے ایک مرتبہ کسی سیرت کی کسی کتاب میں پڑھا حضور علیہ والسلام السلام رہا کہ اگر دوستی کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی سے دوستی کرنے کا حق ہوتا تو میں ابو بکر سے دوستی کر لیتا لیکن دوست بنانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے جس سے تعلق بنایا جائے صحیح معنوں میں جس کو دوست بنایا جائے جس کو اپنا اپنا رازدار بنایا جانے وہ صرف ایک اللہ ہے کہ جس سے راز و نیاز کی جاتی ایک اللہ کی ذات ہے تو اگر کوئی دوستی ہے چاہے وہ کسی فرد کی شکل میں ہو اگر وہ اللہ سے مانے اور اللہ سے اس کو دور کر رہی ہے جیسے دنیا میں ہزاروں جاہل ہیں جو اپنے پیروں کی محبت میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور وہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ پیر صاحب جو کہے وہی ہوگا تو وہ تو راستہ تو سیدھا ہی ہے ان کا اچھا ہی راستہ ہے بظاہر لیکن وہ پیر کے راستے سے خدا سے دور ہو رہے ہیں بہت سے وہ ہیں جو ماں باپ کی محبت پر مرے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ ان کی ماں باپ کی محبت ان کو خدا سے دور کر رہی ہے بہت سے وہ ہیں جو اولاد کی محبت میں خدا سے دور ہو رہے ہیں بہت سے وہ ہیں جو بیوی کی محبت میں خدا سے دور ہو رہے ہیں سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ کا حق ہے دوسرا حق رسول اللہ کا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے طریق حیات پر زندگی کا نظام ہوگا اور یہ تمام جہانوں کے لیے مشترکہ طور پر ہے کہ سب کی کامیابی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے آپ کی چال چلنے میں ہے آپ کے علاوہ اگر کوئی اور چال آدمی چل رہا ہے کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے چاہے راستہ کوئی اچھا راستہ اس نے انتخاب کیا ہو قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ان کا بدلہ بھی جہنم ہو جائے گا حالانکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ اچھے سمجھ کر کیے یحسبون انہم یحسنون نہ سنا لیکن وہ کام ان کے اچھے نہیں تھے اہل کتاب میں بہت سے ہیں جو اچھے سمجھ کر کر رہے ہیں اور اپنی طاقت لگا رہے ہیں اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں صرف طاقت لگانے کا مسئلہ نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے لیے وقف کی ہوئی ہیں مذہب کے لیے زندگی وقف ہے اور وہ اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں یا سب یا سنان لیکن وہ ان کے لیے نہ دنیا میں کارآمد ہے اور نہ آخرت میں کارآمد ہے ہمارے سامنے جو ہماری اساس و بنیاد ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اس تبلیغ کا مقصد یہی ہے یہ جو ہے نا کیونکہ عوامی ایک عمومی محنت ہے اس لیے اس کے جملے سادہ ہیں اصطلاحی الفاظ نہیں ہے یہاں جو احدیث و قرآن اور اس میں فقہ میں استعمال ہونے والے اصطلاحی الفاظ یہاں ہے بھائی ایمان بناؤ اللہ سے تعلق پیدا کرو وہاں آئے گا بھائی توحید خالص جو وہ آتا ہے نا اصطلاحی الفاظ ہیں جملے ہیں کیونکہ عمومی سطح کی محنت ہے یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اس کام کی سادگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس پر سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے سیدھا سادہ ہے تکلفات نہیں ہیں نہ الفاظ میں اور نہ کام کے کام کے اعمال میں سیدھا سادہ ہیں بھائی جہاں موقع ملا وہاں بیٹھ گئے نہ کوئی کرسی لگائی نہ کوئی ٹیبل ہے کبھی دیہات میں گئے تو اس کے کھاٹ پر بیٹھ گئے اور کوئی بیل گاڑے میں جا رہا تھا اس کے بیل گاڑے میں بیٹھ کر اس سے بات کر لی کوئی آدمی شراب کے اڈے پر ہے تو اس کو وہی ایک طرف کر لیا وہاں اس سے بات کر لی کوئی جوئے کے اڈے پر ہے تو اس کو وہاں سے تھوڑا باہر نکال کر کسی جگہ بٹھا لیا کہیں گئے تو نیچے بیٹھ گئے کہیں ریت پر کہیں زمین پر کہیں کھاٹ پر کبھی کرسی مل گئے تو کرسی پر بیٹھ گئے کہ تکلفت نیز جو انبیاء علیہ مسلط والسلام کی زندگی کا ایک اہم جز ہے اہم جز ہے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن مسعود کی ایک روایت ہے ایک ابن عمر کی روایت ہے بخاری شریف میں ہے اور ابن مسعود کی جو روایت ہے رضین نے اس کو روایت کی ہے مستن فلیستن فلین منقدمات ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کی اقتداء کرنا چاہے تو ان لوگوں کی اقتداء کرے جو دنیا سے چلے گئے اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں ہے زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں ہے چاہے وہ کسی سطح پر پہنچا ہوا آدمی اس لیے ہمارے حضرات علماء کو اور بڑے مشاعر کو دیکھا کہ موت تک مطمئن نہیں رہے ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنا مشیر بنائے رکھا انہوں نے حالانکہ وہ خود بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ان سے ہزاروں لوگ مشورہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنا مشیر کسی کو بنا رکھا اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے وہ ان الحیلات امن علیہ الفتنہ اور پھر آگے کہاں کن کا اقتدا کریں گے تو کہہ رہے الا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل قلوبا واعمقهم علما واقلهم تكلفا کہ تکلف ان کی زندگیوں میں نہیں تھا تکلف نہیں ہے ایک مرتبہ کہ وہاں کوفہ یا بسرا کی جامع مسجد میں ایک ہلکے ہلکے چند ہلکے لگے ہوئے تھے ایک ہلکا بڑا تھا جس میں زیادہ لوگ تھے اور ان ہلکوں میں بھی کسی کو ضرورت پڑتی تو اسی ہلکے کی طرف وہ رجوع کرتے تھے اور وہاں ایک نوجوان آدمی تھا بکھرے ہوئے بال تھے غبار آلود کپڑے تھے اور وہ آدمی لوگوں کو پڑھا رہا تھا تو میں بھی اس میں جا کر شریک ہو گیا اور جب ہلکا ختم ہوا تو سب لوگ بکھر گئے میں نے وہ آدمی کے پیچھے میں ہو لیا ہے اس نوجوان کے اور راستے میں جا کر میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے تو بتانے والوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سردار ابئی ابن کعب ہیں کتنے بڑے عالم تھے وہ لیکن تکلف نہیں زندگی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہاں آپ کی زندگی کیا تھی زندگی سادہ تھی نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ پہننے میں تکلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باہیا کون ہو سکتا ہے زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر صرف ایک چادر تھی صرف ایک چادر تھی دوسری چادر نہیں ہے آپ علیہ سے زیادہ اپنی ہوائیج اور ضروریات کو وقت پر پوری کرنے کے قابل اور لائق کون ہو سکتا ہے آج اگر ہمارے کوئی بزرگ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں حضرت کو وقت پر چائے مل جاوے حضرت کو وقت پر پان مل جاوے اور حضرت کو وقت پر آرام مل جاوے اور حضرت کو وقت پر یہ مل جاوے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ اس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جس کو وقت پر ساری ضرورتیں مہیا ہو جاوے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے یہاں کبھی کبھی تین تین دن کا فاقہ ہو جاتا تھا تین تین دن کا فاقہ ہو جاتا اور آپ کی اولاد سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے آپ کی اولاد سے زیادہ کون ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے نوازے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے گھر میں یہ حال ہو جاتا تھا کہ بعض مرتبہ تین دن سے زیادہ کا فاقہ ہو جاتا اس سے زیادہ فاقہ ہو رہا ہے زندگی میں کوئی بناوٹ نہیں ہے کوئی تکلف نہیں ہے آپ کا اپنی ذات اپنا گھر آپ کا خاندان اور وہی اثر آپ کے صحابہ پر ہے ہے جو عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے امیر المومنین بن گئے اور تقریباً بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت ہے اور وہی اپنے پرانے مکان میں زندگی گزار وہی پرانے مکان میں زندگی گزار اور وہی کھانا جس کھانے پر پہلے سے چلے آ رہے تھے اسی پر گزارا کرتے رہے حضرت عمر کا معمول یہ رہا ہمیشہ کہ حضرت حضور علیہ والسلام اور بکر رضی اللہ عنہ کی جو روش تھی اس روش کو انہوں نے نہیں چھوڑا اسی پٹری پر چلتے رہے اور صرف عبادات میں نہیں صرف عبادات میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں تمام کاموں میں انہوں نے اس کی پوری کوشش کی کہ وہ حضور علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر کی پیروی کریں ہمارے علماء ہمارے مسلک کے جو علماء خصوصاً علماء دیوبند ان کا بھی یہی طرز رہا اور آج تک بھی جو اکابر بڑے ہیں ان کا یہی طرز ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے راستہ نہیں چھوڑتے ہیں بہت سارے الزام لگائے ان پر لوگوں نے قدامت پسند کی پسندی کی اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے لیکن انہوں نے اپنے بڑوں کی روش نہیں چھوڑی اس لیے کہ وہ زیادہ تقوی پر تھے ہم سے زیادہ اوپر وہاں یہی معمول رہا جو عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب مسئلہ آیا امیر المومنین بنانے کا خلیفۃ المسلمین طے کرنے کا حضرت عمر نے جو چھ آدمی منتخب کیے تھے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے تین تو پہلے ہی دس بردار ہو گئے بھائی ہم کو تو بننا نہیں اور آپ تین مل کر کر لو پھر بچ گئے تو حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان ابن عوف اور حضرت علی یہ تین ایک جگہ بیٹھے عبد الرحمان ابن عوف نے کہا دیکھو بھائی مجھے بھی بننا نہیں تم دو میں سے ایک کو بنانے کا مجھے بھی خلیفہ بننا تم دو میں سے کسی ایک کو بنائیں گے پھر حضرت علی سے ملے الگ سے اکیلے اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور تم کو خلیفہ نامزد کر دوں تو تم قرآن و سنت کے بعد شیخین کا اتباع کرو گے یہ پوچھا ان سے حیرت علی سے اصل تو قرآن ہے اس کے بعد حدیث ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو شیخین اوبکر و عمر کا اتباع کرو گے تو علی نے کہا کہ قرآن و سنت کے بعد میں اشتہاد کروں گا کیونکہ حضرت علی تو بڑے عالم تھے حضرت علی تو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا میں قرآن و سنت کے بعد اشتہاد کروں گا پھر حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو خلیفہ نامزد کر دوں تو قرآن و سنت کے بعد شیخین کا اتباع کرو گے تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں شیخین کا اتباع کروں گا قرآن سنت اور اس کے بعد اوبکر عمر کی پیروی کروں ان کے پیچھے چڑھو پھر لوگوں کی رائے تین دن تک رائے لیتے رہے مدینے میں جو جو اہل رائے تھے ان سے الگ الگ تنہائی میں بھی مجموع میں بھی جیسے موقع تھا لیتے رہے تین دن کے بعد گئے حضرت علی کے وہاں حضرت علی بولے آرام میں بولے ان کو اٹھاؤ تین دن سے میں سویا نہیں ہوں پھر حضرت عثمان کو لیا ان سب کو لے کر گئے مسجد میں اور مجمع کو جمع کیا پھر سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی اگر میں آپ کو خلیفہ نامزد کر دوں تو آپ قرآن و سنت کے بعد شیخین کا اتباع کرو گے علی نے وہی جواب دیا جو تنہائی میں دیا کوئی بناوٹ نہیں کہ بھائی میں اشتہاد کروں گا اور پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ قرآن و سنت کے بعد شیخین کا اتباع کرو گے تو حید عثمان نے کہا کہ ہاں قرآن و سنت کے بعد شیخین کا اتباع کروں گا تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ رہے ہیں تو جو زندگی ہے پرانی اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے جو پرانوں کا طرز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو معیار بنایا پھر ان زندگیوں کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے متقی اور ایسے علم والے لوگ ہر زمانے میں رہے اور قیامت تک رہیں گے قیامت تک خالی نہیں ہوگا ابھی جو شور مچا ہوا ہے سب جگہ کہ اب اچھے لوگ نہیں رہے اب اچھے علماء نہیں رہے اچھے مفتی نہیں رہے سب چلے گا یہ یہ سارا بکواس ہے اللہ کا نظام ہے اللہ نے اس قرآن کو حفاظت کا وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ اس کے الفاظ کی جیسے اس زمانے میں حفاظت کروا رہا ہے اور ایسے حافظ تیار ہو رہے ہیں جو پاروں کی صورتیں اور صورتوں کی رکو اور رکو کی آیتیں اور آیتوں کے صفحے نمبر کے ساتھ قرآن سنا رہے ہیں اور حدیثیں سنا رہے ہیں رقم نمبر کے ساتھ بخاری فلا رقم یہ حدیثیں یہ ہیں ہیں یہ فلا باب یہاں فلا باب پیج نمبر کے ساتھ اور پیج کے صفوں اور سطروں کے ساتھ سنا رہے ہیں تو ایسے ہر زمانے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا بس یہ ہے کہ اصل میں تقابل غلط جگہ ہو رہا ہے تقابل غلط جگہ ہو رہا ہے مسجد کے امام کو تشبیح دی جا رہی ہے وہ درگاہ کے مجاور سے کہ مجاور کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں اس کی لوگ زیادہ مانتے ہیں اور اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں مجاور کی اولاد جو وہ تو عیاشی کر رہے ہیں اور امام بیچارہ امام بیچارہ پر اسکول کا ٹیچر ہے اس کو پچاس ہزار تنخواہ اور بیچارہ ہمارا امام اس کو پانچ ہزار وہ پروفیسر ہے اس کو ساٹھ ہزار مل رہا ہے اور ہمارے مسجد کا امام ہے اس کو دس ہزار تشبیح غلط جگہ پروفیسر کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ تو قرآن میں کہ اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کافروں کی چھتیں سونے کی ہوتی ان کے گھروں کی چھت جو ہے نا وہ سونے کی ہوتی اس کے ساتھ کیا یعنی کیا تشبیح کی کیا کون سی وجہ تشبیح ہے وجہ تشبیح ہوتی ہے نا کسی چیز کو تشبیح دینے کے لیے وجہ ہوتی ہے وجہ تشبیح کیا ہے ہمارا راستہ دوسرا ہے من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ہمارا راستہ تقوی کا راستہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تو عمر کو مشورہ دیا کہ عمر تم بیت المال کو جھاڑو لگا دیتے ہو ہر وقت حضرت عمر کا یہ معمول تھا بیت المال میں پیسہ رکھتے نہیں تھے جو آیا اس کو جو مصارف تھے ان مصارف میں تقسیم کر دیتے غنیمت کا مال آیا تو غنیمت جن کا حصہ کی تھی ان کو تقسیم کر دی اور جتنے مال آتے تھے بیت المال میں وہ بیت المال کو تقسیم کر کے جھاڑو لگا دیتے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ عمر تم سارا مال خرچ کر دیتے ہو کچھ تو بچا کے رکھو تاکہ حکومت کے مسارف میں کام لگے حضرت عمر نے کہا کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے عبد الرحمن نے کہا کہ عمر پھر کیا بات ہے کیسے ہم تم مصارف اور حکومت کا نظام چلاؤ گے عمر نے کہا کہ ہم تقوی سے چلائیں گے ہم تقوی سے چلائیں گے میں یہ جال میں یہ تقی اللہ جو اللہ مخرجا ایک من لا يحتسب اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی ہر تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ جب تک مدرسہ صحیح مال سے چلائے گا چلیں گے ہم اس کے مکلف ہیں نہیں چلے گا تالا لگا دیں گے ہم جس کے مکلف ہیں وہ کریں گے جس کے ہم مکلف نہیں ہم کیسے کریں گے راستہ تقوی کا اختیار کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے حضور علیہ السلام نے زندگی پر تقوی کا راستہ اختیار کیا اپنے اصحاب کو تقوی کا راستہ سکھایا اور تقوی پر اللہ کی طرف سے اتنا بڑا راستہ کھولنے کا وعدہ ہے یہ جان لہو مخرجا کہ اللہ اس کے لیے راستہ کھول دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا روزی کے خدا وہ اسباب مہیا کرے گا لوگوں کے قلوب کو فتح کرے گا لوگوں کو امام ہمارا بیچارہ نہیں ہے قرآن پڑھانے والا کیسے بیچارہ ہو سکتا ہے قرآن میں حضور علیہ السلام فرما میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھاوے اس کو یہ تو کائنات میں سب سے بہتر انسان جس کو حضور کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بیچارہ امام صاحب ہمارے پانچ ہزار روپے تنخواہ ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنگل میں پڑے بھائی وہ تو اللہ کے اللہ کا کام کر رہے ہیں ایک آدمی حکومت کا کام کرتا ہے اور حکومت سے امید لگاتا ہے اور وہ حکومت سے امید لگا کر جو اس کی حکومت کی طرف سے اس کو دینے کے جتنے وعدے ہیں ان وعدوں میں پورا یقین کرتا ہے کہ حکومت میری مدد کرے گی نہیں کرے گی تو کیس کر دیں گے ایسا کہ کورٹ میں جائیں گے ہم کورٹ سے جا کر لیں گے تو جب ایک حکومت ہے وہ حکومت براہ راست نہ دے تو اس کے لیے راستہ ہے کہ کورٹ کے راستے سے حکومت سے اپنا حق وصول کیا جا سکتا ہے تو کیا ہماری ہوائی جو ضروریات ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ پوری نہیں کریں گے اللہ پوری نہیں کرے گا کہ اللہ پوری کرے گا یہی ہمارے ہمارے علماء کا یہی طرز رہا کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور گنگوہی نے تو اپنے اصولوں میں لکھا کہ یہ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ لوگوں کے چار آنے آٹھ آنے سے چلے گا ہمارا مدرسہ کبھی حکومت سے تعاون نہیں لے گا کبھی حکومت نہیں لے گا اس کو طے کیا اس کو اصول بنایا یہ نہیں لکھا کہ بھائی جب تک اس طرح غریبوں کی مدد ملتی رہے کریں گے جب حکومت مدد کرے تو ہم حکومت کی مدد لیں گے بلکہ یہ طے کیا کہ ہم حکومت کی مدد نہیں لیں گے حکومت کا پیسہ نہیں استعمال کریں گے اور ہم اسی پر چلائیں گے اور یہ تو اب تو پھر بھی کچھ فراوانی ہو گئی وہ تو زمانہ وہ تھا کہ لوگ چندے میں چار آٹھ آنے دیتے تھے دو آنے آنے دو آنے کی بات تھی اور جو ان کا طرز زندگی تھی جو ان کی طرز زندگی تھی کہ ان کی طرز زندگی کیا تھی ان کے طرز زندگی میں تکلق نہیں تھا اس طرز زندگی میں تکلف نہیں اور جب زندگی میں تکلف نہیں ہے تو خدا عزت کی روزی دے گا بلکہ ہم کو ذریعہ بنائے گا شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں اپنے واقعات لکھوائے کہ جب ابتدائی دور میں وہاں پر مدرسے میں مدرس بنے سہارنپور میں تو چند روپے کی تنخواہ اور اسی وقت ان کو ایک مطالبہ آیا ان کے لیے حیدرآباد سے ایک علی گڑھ سے ایک حیدرآباد پہلا علی گڑھ سے آیا اس میں کچھ ڈھائی سو روپے تنخواہ تھی شاید تو انہوں نے معذرتی خط لکھ دیا کہ بھائی میں تو اپنے بزرگوں کی جگہ پر یہاں پڑھا رہا ہوں اور میں معذور ہوں آپ کے آنے سے یہاں چند روپے تھے اور وہاں سو میں تنخواہ مل رہی تھی ڈھائی سو میں تقریباً پھر اس کے بعد دوسرا ان کے لیے مطالبہ نظام کا جو مدرسہ حیدرآباد میں چلتا تھا اس کا جس میں ریسرچ سینٹر بھی تھا بعد میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کام کیا اس مدرسے میں ان کو وہاں پر کہ بہت محدود کام ہے تحقیقی کام حدیث کا کرنا ہے اور آپ کو گاڑی بھی دیں گے اور بنگلہ بھی دیں گے کیونکہ وہ تو مالدار لوگ تھے وہاں تنخواہ زیادہ تھی کچھ پانچ سو چھ سو روپئے تھی ارے شیخ نے وہاں بھی معذرت لکھ دی ان کے خاندان کے کوئی بزرگ تھے اس زمانے میں ان سے بڑے تو ان کو پتا چلا کہ ایسا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی سے بڑا بزرگ بن گیا تیرے ذمے اتنا قرضہ ہے تیرے باپ کا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا معمول یہ تھا کہ رات میں اپنے پاس کچھ لے کر نہیں سوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان کی دکان تھی کتابوں کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ خرچ کر دیتے تھے بلکہ اس سے اوپر جو آدمی زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے بعد امیدوار بھی زیادہ آتے ہیں حاجت والے بھی آتے رہتے حاجت والے آتے رہتے تھے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے قرضہ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیتے اور قرضہ اپنے لیے لیتے تھے وہ تو جب انتقال ہوا تو کچھ پانچ چھ ہزار اس زمانے میں قرضہ تھا جب سونا ساٹھ ستر روپئے تولا ہوگا اتنا اتنا قرضہ ان کے ذمہ اور انتقال ہو گیا ان کا شیخ نے جنازے پر اعلان کیا تھا کہ بھائی میرے والد صاحب کا جو قرضہ ہے اس قرض کا ذمہ دار میں ہوں مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی جو قرض ابا کا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں جن بھائیوں کے پیسے وہ اس سے لے لیں اگر آپ لوگوں کو یعنی فوری ضرورت نہیں ہے اور آپ رک سکتے ہو تو رک کر لیں جن کو فوری ضرورت ہو مجھے کہہ دیں میرے پاس ابھی نہیں لیکن میں قرض کر کے ان کا قرضہ چکاؤں گا اور جن کو فوری ضرورت ہو بعد میں مجھ سے لے لیں ایسا اعلان کر کے بری کر دیا ان کو اور اپنے ذمے قرضہ لے لیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا اتنا قرضہ تمہارے ذمے ہے اور تم یہ بڑے بزرگ بنے ہو وہاں چلے جاؤ تاکہ تنخواہ زیادہ آئے گی تو بولے نہیں ہمارے لیے یہی کافی اور پورے گھر کا نظام ان کے ذمے تھا شیخ آپ بیتی میں لکھوا رہے ہیں آگے کہ اس وقت میرا حال یہ تھا ابھی عمر کے آخری مرحلوں میں اپنی آپ بیتی لکھوا رہا ہوں اس وقت ہندوستان کے صدر کی تنخواہ پچیس ہزار ہے اور بندے کا ماہانہ خرچہ ایک لاکھ روپے کا ہے پتہ نہیں روزانہ ساٹھ ستر اسی سو دو سو مہمان شیخ کے دستخان پر کھاتے تھے اور رمضان میں سات سو آٹھ سو آدمی پورا مہینہ مہمان ہوتے تھے اور کتنے سفر کیے دنیا بھر میں شیخ کا معمول تھا اپنے ساتھ جن کو سفر میں لے جاتے تھے تو ان کا خرچہ بھی وہی دیتے تھے جس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو ان کا کرایہ وغیرہ بھی خود دیتے تھے یہ راستہ تقوی کا راستہ ہے جو شارٹ وے ہے سب سے زیادہ دو طرف سے ہوتا ہے نا تو گھوم پھر کے جانا بہت لمبا ہوتا ہے یہ شارٹ اور سیدھا راستہ ہے تقوی کا راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے صفحے پر سکھایا ہے پہلے دن پڑھنے گئے ابتدا میں ہی دوسرے تیسرے دن علی فلام میں اللہ جو ابتدا سے ہم نے بچپن سے مدرسے میں مکتب سے پڑھتے پڑھتے آگے گئے اور وہی ہمارا بنیادی راستہ ہے کہ تقوی سے لیں گے تقوی کے راستے سے ہم اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اسی کو لوگوں میں بھی لوگوں کو بھی یہی سکھائیں گے لوگوں کو بھی تاجروں کو بھی بتائیں گے تقوی کا راستہ اچھا ہے وہ اپنے تجارت میں تقوی اس کو یہ نہیں کہ تجارت چھوڑ کے اختیار کر لیں اس کو تجارت کا تقوی بتائیں گے کاشکار کو کاشکاری کا تقوی سمجھائیں گے مؤذن کو اذان دینے کا تقوی سمجھائیں گے اور منسٹر کو منسٹری کا تقوی سمجھائیں گے تو عمر منسٹر بنے اور پرائم منسٹر بنے پورے سارے نظام حکومت کے امیر المومنین بنے ہو <laughs> لیکن اپنی امیر المومنین ہونے کی حالت میں کیسے زندگی بنائی ہے وہ ہم سیاسی آدمی کو اس کو یہ نہیں کہ وہ سیاست چھوڑ دیں بلکہ وہ سیاست میں وہ سیاست کریں جو سیاست حضرت عمر نے کی تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا وہ جس علاقے کا سیاست دہ ہوگا وہ علاقہ, وہ علاقہ بھی مالا مال ہو جائے گا یہ راستہ اللہ نے سمجھایا ہے اور اسی کے لیے تبلیغ کیا یہ کام ہے کہ ہر آدمی اللہ سے جڑے اللہ کے خزانوں کا اور اللہ کی مدد و نصرت کا یقین اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے عوامر و احکام جس وقت کا جو حکم ہے ان عوامر و احکام میں اس اللہ کی مدد و نصرت کے یقین کے ساتھ لگے اور دنیا کا ہر فرد بھی اسی رخ پر اپنی زندگی بنا <laughs> مالدار بھی غریب بھی پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی تاجر بھی کاشتکار بھی ملازم بھی مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بوڑھے بھی اور وہ ایک نظام قائم کریں ہم محتاج نہیں حضور اپنے دونوں ہاتھ بھر کر گئے ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ٹھیک ہے زمانے کی جو ہوائی جو ضروریات ہیں موقع رہا تو حضور نے خچر پر بھی سواری کر لی اور موقع آیا تو گھوڑے پر بھی بیٹھے اور موقع آیا تو اونٹ پر بھی بیٹھے تو زمانے کی جو ہوائی جو ضروریات ہے اس کو ہوائش کے درجے میں رکھ کر اس کو ہوائش اور ضرورت کے درجے مقصد بنا کر نہیں مقصد بنا کر نہیں اور زندگی تکلف سے خالی کر کے جو زندگی حضور علیہ السلاۃ والسلام السلام کی ہے کہ آپ کے بولنے میں بھی سادگی ہے آپ کی چال ڈھال میں بھی سادگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک اٹھک میں صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہیں کوئی اجنبی آدمی آ کر پوچھ رہا ہے کہ تم میں محمد کون ہے تم میں محمد کون ہے کوئی تکلف نہیں ہے زندگی کا گھر میں تکلف نہیں ہے کبھی تو آپ اپنے گھر میں آٹا گوند دیتے ہیں عائشہ کے وہاں حضور علیہ السلام آٹا گوند دیا کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کا دودھ دو لے مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اپنے گھر کا جھاڑو لگا رہے ہیں اپنے گھر کا جھاڑو اپنا کام حضور علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے سفر میں ایک مرتبہ تھے تو کام تقسیم کیا ایک صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ تو یہی رہے ہم جنگل سے لکڑی لے آئیں گے تو حضور نے کہا نہیں میں جاؤں گا بولا نہیں نہیں آپ نے جا آپ یہی رہے تو حضور نے کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اگر تم یہ سمجھتے ہو میں کمزور ہوں تو کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اور اگر ثواب کا مسئلہ ہے تو میں بھی ثواب کا محتاج ہوں یعنی دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں کہ یعنی میں ثواب کا محتاج نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ خود لکڑیاں لے کر آئے اگر آپ مجھے کمزور سمجھتے ہو تو میں تم سے زیادہ طاقتور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ وہ چھوٹی موٹی جام متن ہوتے ہیں کوئی آیا جو بھائی میرا ہاتھ ہے میں اٹھا لوں گا چھوٹا سا بیگ اب آدمی آ رہا ہے تکلف کر رہا ہے وہ وہ ادھر سے کھینچ بھائی ایک آدمی ہے ایک بیگ تو لے کر چاہ کوئی بوڑھا آدمی ہے معذور آدمی ہے تو آدمی ٹھیک ہے آدمی عام متن کوئی مہمان ہوتا ہے کوئی بزرگ ہوتا ہے دس آدمی آگے پیچھے پھرتے ہیں اور گھر میں ماں باپ بےچارے چاہتے ہیں کہ بچہ آ کر پیر دبا دے ذرا سر میں تیل ڈال دے ہوئے تو وہ وہاں کرنے کو راضی نہیں ہے اور یہاں آگے پیچھے پھر رہے ہیں وہاں ماں بیچاری محتاج ہے باپ محتاج ہے تھانوی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت منسوس ہے اور ان کی ولایت منسوس ہے قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا اور ان کے بعد دوسروں کا نمبر آئے گا ان کا حق جو ہے وہ تو منسوس ہے قرآن میں اللہ نے کہا حضور علیہ السلات والسلام نے یہ زندگی منتقل کی لوگوں محتاجوں کی خدمت کا ان کو حکم دیا اور عملاً بتایا بیماروں کی عیادت کر کے بتایا کہ ایسے عیادت کریں کہ یہودی کا بچہ ہے جو آپ کے پاس اس کے گھر چلے گئے تکلف نہیں کہ بھائی یہودی ہے میں جاؤں گا تو یہودی کے گھر چلے گئے اور اس کی عیادت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مہمان بن کر غیر مسلم آئے تو ان کے ان کی شان کے مطابق ان کا اکرام کیا اور کہا اکریم و کریم قومی کہ کسی قوم کا بڑا آوے تو اس کا اکرام کرو ایک نظام عمل ہے ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیرت ہے حیات الصحابہ جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی مبارک زندگی وہ دنیا میں رائج ہو وہ دنیا میں عام ہو اور لوگ زندگی کی نقل اتار کر اپنے شعبوں میں جی رہے ہیں اللہ نے ہمیں اس علم کا وارث کیا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے اس کا تہیہ ارادہ کرتے ہوئے ہماری عوام میں ہمارے علاقوں میں ہمارے محلوں میں ہمارے ایک عظمتوں ہو ہمارا جن چیزوں کو زندہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اہل علم اور مسجد کے ائمہ وہ چیزیں زندہ بھائی مسجد بنانے کے امام صاحب کے پاس کمیٹی آتی ہے کہ امام صاحب جو مسجد نو پانچ لاکھ نو کرد سے بجٹ سے تو امام صاحب طبیعت پر لے لیتے تو جمعہ میں ایسا زوردار اعلان کرتے جمعہ میں پچاس اور جمعہ کے بعد ایک آ گیا کہ امام صاحب دس ہزار ہزار مارا پانچ دو چار پانچ دن میں تو لسٹ پوری پوری تیار ہو جاتی ہے مسجد ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا ایک فکر اٹھائیے مسجد کے امام نے مسجد کی چٹائیوں کا ذرا ایک زوردار اعلان کر دیا تو چٹائیاں پرانی تھی اب وہ نئی دریا آ گئی سب جگہ رمضان گرمیوں میں بہانے لگا پہلے پنکھوں کا مسئلہ تھا اب ذرا فکر کر لی مسجد کے امام نے کمیٹی نے ذرا دو چار پانچ سے ملے تو اعلان کر دیے تو مسجدوں میں اے سی لگ گئے ارے لگ رہے نہیں لگ رہے تو اگر ہم اس رخ سے کوشش کریں بھائی ہمارے نمازیوں کی نماز سنت کے مطابق ہو جاوے اور ہمارے محلے کی معاشرت سنت کے مطابق ہو ہمارے محلے میں نکاح اور ولیمے اور یہ سنت کے مطابق ہو اس میں سے اسراف اور فضول خرچی ختم ہو جاوے تو اگر اس کے لیے کوشش یہ مسجد کی جماعت کی جو محنت ہے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے ملنا اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ ہر گھر جا کر ہر مسلمان سے ملاقات کر کے اس کو دین کے فائدے بے دینی کے نقصان بتا کر اس کو اپنی آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے اس کے لیے چونکہ غلط ماحول میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکال کر اچھے ماحول میں اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے اور اس کے گھر والوں کو گھر میں رہ کر اعمال کی تلقین کرنی ہے کہ وہ گھر میں ذکر عبادت تلاوت اور اپنے بچوں کی صحیح صحیح تربیت کے لیے فکر مند ہوں اس کے لیے گھر کی عورتوں کو متفکر کر کے اس گھر میں روزانہ دین کی نسبت پر ان کا آپس میں بیٹھ کر کچھ قرآن و حدیث کی باتوں کا مذاکرہ ہو اس کے لیے فضائل کی تعلیم یہ عمومی محنت کی یہ شکل ہے اگر ہمارے ائما علماء حفاظ معذرین جو ایک اثر رکھتے ہیں ہر امام ایک اثر رکھتا ہے اپنے محلے میں ہر ہر استاد ایک اثر رکھتا ہے اپنی جگہ پر بعض مرتبہ بڑے بڑے مالداروں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو غریب مدرس کا گاؤں میں اثر ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو بلانے آتے ہیں کزن پڑھنے کی تحنیک کروانے ان کے پاس آتے ہیں جو بڑے مالدار کو کوئی پوچھنا نہیں جاتا اور یہاں مسجد کے امام صاحب ہیں محلے کے نائنٹی پرسینٹ مکان جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے نکاح انہوں نے پڑھائے بچے ان کے پاس پڑھے ہیں یہ باپ بن گیا لیکن یہ بھی ان کے پاس پڑھ کر گیا ایک اثر ہوتا لیکن احساس کمتری ایسی چیز ہے کہ جو مرد کو بھی نامرد کر دے گا احساس کمتری آج یہ جو واٹس اپ اور میڈیا کی خبروں نے ہم کو احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا ہے احساس کمتری کہ بھائی ہم کو کون پوچھتا ہے ہماری کون سنتا ہے ہماری کون مانتا ہے بھائی اب دیکھیں تجربے کی چیز ہے جمعہ میں ایک اعلان کیا مسلم پچاس ہزار نکال کے دے دیتے ہیں دوسرے علاقوں میں جا کر لوگ تھک جاتے ہیں پانچ روپے لکھو زکات میں اخیر میں آتے ہیں یہاں پچاس ہزار آدمی للہ دے کر چلا جاتا ہے کہتا ہے وہ کون کیشو نہیں ایک بھائی مسلم بھائی طرف سے لکھی دیجیے ایسی استعداد اللہ کا فضل ہے اور خصوصاً ہمارے صوبے میں اور ہمارے ان علاقوں میں جہاں اللہ نے محنت کے راستے سے فضا ہموار کی ہے علم زندہ ہو رہا ہے اور لوگوں میں دین اور اہل دین کی قدر و عظمت ہے تو اس میں بہت زبردست استعداد ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کیا ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور ان کی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کیا منفی طرز سے نہیں مثبت طرز میں انصار کے فضائل بتائے حالانکہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا وہ کہ جس میں انصار کے چند جوانوں نے کچھ ایسی تشویش پیدا کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں پیدا کی کہ ایسا کرتے ہیں مال آیا تو ان کو دے دیا موقع آیا تو ہم کو آگے کرتے ہیں جنگ میں جانا ہو تو ہم کرے تشویش کی صورت پیدا کر دی لیکن حضور علیہ السلام نے کتنی حکمت کے ساتھ کتنی حکمت سارے انصار کو جمع کر دیا ایک جگہ پر فوراً اور پھر ان کے فضائل بیان کیے کہ بھائی تم تو ایسے لوگ ہو تم مجھے یعنی ایسا ہو سکتا ہے تم کہہ سکتے ہو کہ تم کو مکے والوں نے نکالا تو ہم نے پنا دی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے تم کو دھتکار دیا تو ہم نے آپ کو عزت دی تم یہ کہہ سکتے ہو کسی نے ساتھ نہیں دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا یہ بات کر سکتے ہو ساری چیزیں ان کیوں کی اور پھر ان کے مناقب فضائل بیان کیے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصاری ہوتا لل ہجرت الانصار کہ اگر ہجرت نہ ہوتی نا تو میں بھی انصاری ہوتا کہ میں پیدا تو مکے میں ہوا لیکن مدینے میں دفن ہوں گا اور یہ اور یہ اور لوگ ایک راستے سے جا رہے لو سلک الناس شعبا شعبا الانصار الانصار الانصار شعب کہ لوگ اگر ایک راستے سے جا رہے ہو دوسرے راستے سے انصار جا رہے ہو نا تو میں وہ راستہ لوں گا جس راستے سے انصار جا رہے کیا تم یہ پسند کرتے ہو لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہیں اور انصار اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہیں ان کے حوصلے بنا دیے اور ان کی استعدادوں کو ٹھکانے لگا دیا اور پھر اخیر میں انہی سے ساری قربانیاں چونکہ پتا تھا کہ قربانی انہی کو دینی ہے ان کو کہا کہ دیکھو میرے بعد تم پر حالات آئیں گے اور تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا ایسا معاملہ ہوگا ایسا معاملہ لیکن تم اس وقت میں میری قربانیوں کو یا اپنائیت دے دی ان کو ان کو دور کرنے کے بول نہیں بولے ان کو قریب دور ہو رہے تھے ایک گیپ بن رہا تھا بیچ میں اس گیپ کو ختم کر کے ان کو قریب کرنے کے بول بولے سارے تعصب کو مٹا دیا اور اپنائیت دے دی کہ میں تو اگر ہجرت تو ہجرت تھی اس لیے میں یہاں ہجرت کر کے آیا ہوں اگر ہجرت نہ ہوتی نا تو میں بھی انصاری ہوتا اور ان کے مناقب بیان کر کے ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگایا اور انہی انصاری نوجوانوں کے ذریعے سے دنیا کے ملکوں میں اپنا دین اپنا علم پہنچا دیا ایک زبردست طریقہ ہے اسی لیے اسی لیے جب بہت کچھ آدمی پڑھتا ہے یہاں کی وہاں کی اخبار پڑھتا ہے اس کی ناول پڑھتا ہے اس کی یہ پڑھتا تو آدمی کا دماغ منتشر ہو جائے اسی لیے ہمارے علماء علماء دیوبند جو ہے مولانا مودودی کی کتابیں جب ان کا مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد لوگوں کو منع کیا کہ نہ پڑھے منتشر ہوگا ذہن حالانکہ بڑا صاحب یعنی علم اور بہت زبردست صلاحیت کے مالک عالم تھے اور پر صاحب قلم آدمی تھے لیکن پڑھنے کو منع کیونکہ ذہن منتشر ہوگا آدمی علماء کو منع کیا کہ وہ نہ پڑھے یہ ذہن منتشر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ دیکھا حضور علیہ السلام نے ناراض ہو گئے اور کہا کیا تم کو قرآن کافی نہیں ہے کیا تم کو قرآن کافی نہیں ہے تو یہ اگر ہم حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اور صحابہ کی مبارک زندگی ایک راستہ ملتا ہے ورنہ ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے بعد بہت سارے رنگ ہیں الگ الگ رنگ ہیں لیکن ہمارے لیے چونکہ حجت یہ رنگ ہے حجت یہی رنگ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں, میں اور میرے بعد میری سنت اور میرے بعد خلفۂ راشدین مہدین اور صحابہ کی سنت ہے اس مبارک زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے مولانا الیاس صاحب نے حکایت صحابہ لکھوائی تھی حکایت صحابہ جو ہے جس میں صحابہ کے جوانوں کی عورتوں کے بچوں کے بوڑھوں کے ان کے شکر کے صبر کے نماز کے ان کے انفاق کے اور ان کے خروج کے واقعات اور غزوات وہ ساری چیزیں جو لکھوائی ہیں وہ اسی لیے تھا کہ عوام میں صحابہ کا تعارف ہو اور ان کی مبارک زندگی کا ان کی عبادات کے قصے ہیں ان کے انفاق کے قصے ہیں ان کی معاشرت کے قصے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی بنات کے باقیات اور ان کا تعارف ہے ازواج متحرات کا تعارف ہے اور مختصر سی سیرت ہے وہ تاکہ عوام اس سے متعارف ہو اور صرف علمی لائن سے متعارف کروانے کے لیے نہیں بلکہ صحابہ کی اس مبارک زندگی کو ہمارے معاشرے میں داخل کرنے کے لیے اس کو لکھوا کر اس کی تلقین کی کہ مساجد میں اس کو پڑھ کر سنایا جاوے اور ہر مسلمان کے گھر میں بیوی بچوں کو پوتوں نواسوں کو لے کر بیٹھ کر یہ مبارک زندگی ان کو پڑھ کر سنائی جائے تاکہ وہ زندہ ہو جائے اللہ کا فضل ہے کہ اس کے ذریعے سے نام تو زندہ ہو گئے صحابہ اور انبیاء کے صحابہ اور نبیوں کے نام زندہ ہوئے لوگوں میں علمی لائن سے اور عبادات کی لائن سے کچھ بیداری آ کر اب گھروں میں ایسے گھروں میں بچے حافظ بن رہے کہ جہاں پیچھے کوئی نسلوں میں کوئی حافظ نہیں لیکن یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے صرف اتنا نہیں ہے ہمارے سامنے پورا دین ہے اور دین کے سارے شعبے ہیں وہ سارے شعبے جو ہیں اسی ترتیب پر چلیں جس ترتیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین و صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے چلایا ہے اس کے لیے بڑی ذمہ داری میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں ہماری جان و مال صلاحیتوں کو لگانے کی جگہ یہ ہے ہماری جان و مال صلاحیتوں کو لگانے کی جگہ دنیا نہیں ہے ہماری جان و مال صلاحیتوں کو جگانے کی جگہ اسباب دنیا نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت کے لیے تجارت ہے حید عمر نے تجارت کی ضرورت کے لیے تجارت ہے او بکر نے تجارت کی زندگی بھر کرتے رہے جب خلیفہ بنا دیے گئے تب بھی وہ تو جا رہے تھے مشورے سے روکا گیا کہ نہیں بھائی اب تو آپ کے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور آپ بازار چلے جاؤ کیسے کام چلے گا آپ نہیں بیٹھے اور رہا مسئلہ آپ کے مزید اس کا گھر کا تو اس کے لیے وظیفہ طے ہو جائے گا ان کو بٹھا دیا گیا کہ ضرورت کے لیے تجارت بھی کی انہوں نے ضرورت کے لیے کاشتکاری بھی کی لیکن اپنی زندگی کا اصل و ہدف اور مقصد اس کو بنایا اور جس وقت جو تقاضا آیا اس تقاضے پر لبیک کہا سفر کرنے حضور علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد موقع آیا تو سب کو لے کر تو ابکر نے سفر کیا مدینے کے قرب و جوار کے جو بڑا فتنہ آیا تو اس ہنگامی صورت حال میں ہنگامی صورت حال اختیار کر کے اس فتنے کو چند دنوں میں دبا دیا پھر نظام حکومت کو مستحکم کرنے کا باری آئی ہے زندہ نظام کے شعبے بنانے ہیں تو جس ترتیب کے ساتھ نظام بنانا تھا اس کو حضور علیہ السلام کے طریقے پر بنایا پھر اسی کو کو حید عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھا کر پورے نظام حکومت مستحکم کیا اور سارے نظام حکومت کو مستحکم کی حید عمر مسجد نبی کے امام بھی تھی ساری نمازیں خود پڑھاتے تھے اور پورا نظام چلاتے تھے اور آپ ایک حیثیت سے استاد بھی تھے اور ایک حیثیت سے قاضی بھی ہیں اور ایک حیثیت سے آپ اپنے ازواج کے شوہر بھی ہیں اپنی اولاد کے باپ بھی ہیں پورا نظام حکومت بھی ہے ساری ذمہ داریاں جس وقت کی جو تھی وہ اپنے ذمہ رہی پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوقات میں برکت دے دیتا ہے ایسے لوگوں کے وقت میں اللہ برکت دے دیتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ برکت دیتا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے کہ جو مقام پر رہ کر اپنی مسجد کی جماعتوں کے ساتھ رہ کر ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم جتنا کر سکتے ہیں ڈھائی گھنٹے پورے نے ایک گھنٹہ تو دے سکتے ہیں ایک گھنٹہ تو دے سکتے ہیں تو ایک گھنٹے میں چلو ایک جماعت اپنے ساتھ بنا لی دو آدمی تین آدمیوں کی اور ان سے ذمہ داری لے لیں بھائی آپ ہم کو کوئی ذمہ داری دے دو ایک محلہ دو محلے ہم کر لیں گے روزانہ ایک گھنٹے میں دو ملاقات تین ملاقات کر لی اگر دو ملاقاتیں روزانہ ہماری ہوتی ہیں تو تو ساٹھ مہینے میں ہمارے ساٹھ آدمیوں سے ملاقات ہوگی محلے کی چار پانچ چار دو سو ڈھائی سو بالغ مرد ہیں محلے میں دو تین مہینے میں محلے کے ہر فرد کے پاس ہمارا پہنچنا ہوگا ہر ایک سے ہمارا تعارف ہوگا بعض مرتبہ تو بعض لوگ ہمارے محلے میں رہتے ہیں جمعہ جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں لیکن ہم ان کو جانتے نہیں ہوتے کون آدمی ہے جو ہمارا مسلی ہے ہمارا مسلی ہے یہ ایک نظام ہے کہ گھر گھر ایک ایک کے پاس جا کر بیٹھنا اس سے بہت سارے فتنے وہی دب جاتے ہیں بہت سارے فتنے دب جاتے اب ایک گھر ہم جا رہے ہیں ملاقات میں آج گئے ڈیڑھ مہینے کے بعد شادی ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مول صاحب دعا کرنا بچی کی شادی کی تاریخ دی ہے کون سی تاریخ ڈیڑھ مہینے اب ہم کو موقع مل گیا بھائی دیکھو ماشاء اللہ اللہ تمہاری شادی کو مبارک کرے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے اور آسانی کے ساتھ تمہارا ہو جائے کچھ کام کا جو بتائیے نہیں نہیں مول صاحب خالی تم تو دعا کری اب وہ موقع ہم کو ملا ہے اس کو دو چار باتیں اسی کے گھر میں بیٹھے ہیں دو چار بات ہے لیں بھائی دیکھو سادگی کے ساتھ ہمارے نبی کا طریقہ سادہ ہے اور اسی میں مزہ ہے اس میں برکت ہے اور نکاح کو سادہ کرنے کے جو فضائل اتنے سناوے اتنے سناوے اتنے سناوے کہ وہ اسی وقت طے کر لیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو سادہ نکاح کرنا اب چونکہ گھر میں ہی سارا مذاکرہ ہوا ہے عورتیں بھی اندر سن رہی تھی تو ایک دن دو دن گزریں گے کہ آئے گا صاحب میں نے طے کیا ہے لیکن میری گھر والی جو ہے اس کا بھائی مانتا نہیں وہ کہتا ہے کہ ہم کو تو یہ کرنے کا ہے وہ کرنے کا تھا وہ خود ہی آئے گا اب جا کر اس سے ملاقات کر لیں بھائی ہم خیر کے کام میں مددگار بنے حضور نے دعا دی تو بالی جعلہ اللہ مفتاح للشر اس کا ذرا ذہن بنایا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری یہ دو ملاقاتوں سے یہ شادی سنت کے مطابق ہو جائے گی یہ شادی سنت کے مطابق ہو جائے گی ہم جتنا وقت ان گناہوں کے تفسیروں میں لگاتے ہیں اگر اتنا وقت ہمارا اس کے دفاع میں اور ان گناہوں کے ختم کرنے میں لگ جاوے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنت کے مطابق معاملات ہو جائیں گے سنت کے مطابق معاملات یہ ہے گھر گھر کی ملاقاتوں کے فائدے گھر میں گئے وہاں بات چیت ہوئی تھوڑی بہت بات ہوئی وہ باپ کہے گا آ چھوڑا لیتا من تو نہ وہ نافرمون چمچ اب فوراً پتا چل گیا کہ باپ بیٹے کے درمیان میں کچھ خلش بیٹے کو الگ بٹھا کر باپ کے فضائل سمجھائے باپ کو بٹھا کر تھوڑا محبت پیار کرنے کا سمجھا دیا ان کا مسئلہ وہی ختم ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ رخ پر پڑ جاتا ہے یہ چیزیں خالی ہوائی نہیں یہ تجربے کی چیزیں ہیں یہ تجربے کی چیز ہے محلوں کے گھر گھر جانے سے یہ ہمارا فائدہ پھر اسی میں ہم گھروں کے دین سے متعلق گھروں میں جاتے ہیں چھوٹے بچے آتے ہیں کسی کے بال یہاں سے کٹے کسی کے وہاں سے کٹے ذرا سے دو ترغیب ہمارے گھر میں سنت کے مطابق ہوں حضور کی سنت میں مزہ ہے اسی میں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے ہماری اولادوں کے لیے خیر یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے یہ اللہ رسول کی امانت ہے قیامت میں اللہ ہم سے ان سے متعلق پوچھے گا تھوڑا سا شوق ہوتا ہے اس کو قربان اللہ کے لیے کر دیں یہ بچے اس سنت کے مطابق اگر ہم بال کر دیں گے تو اللہ اس کے ذریعے سے ابھی سے سنت کا منہ نور ان کے سر میں دے دے گا تو مسئلے قضیے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کریں انشاءاللہ کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر مقامی جو اعمال ہے اس کی پابندی کریں گے وہی کریں گے انشاءاللہ جتنا ہم ڈھائی گھنٹے نے ایک گھنٹہ دے دیں ڈیڑھ گھنٹہ دے سکتے ڈیڑھ دے دیں جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہے جماعت وصول ہو رہے ہیں فجر میں بھائی آج آج میرے پاس وقت ہے دو تین گھنٹے کوئی وصولی میرے ذمے کر سکتے ہو مجھے دو چار نام دے دو میں کر لوں گا چار مہینے کی جماعت مسجد میں بن رہی ہے ان سے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو کوئی ملاقات ایسی ہو تو میں بھی تیار اب بہت سے والی ایسے بچہ تیار ہے باپ منع کر رہا ہے اور دوسروں کو مسجد کے ساتھ ہی جاتے ان کو گاٹتے نہیں لیکن امام صاحب اگر چلے جائے دو چار بار ٹھیک ہے چلو در صاحب تمہیں دعا کر دو تو ایسا کر کے بہت سو کے مسئلے حل ہو جاتے محلے میں چاہے کیسا بھی امام ہو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم احساس سے کمتری کا شکار ہیں ایسا بھی امام ہے ان کو زیادہ مسائل کا بھی پتا نہیں ہے لیکن لوگ تو فون کر کے مسئلہ ان کو پوچھتے ہیں پھر وہ کہتا چلو ایک کلاک بچے کو وہ کسی مفتی صاحب کو پوچھ کر ان کو مسئلہ بتاتے حالانکہ وہ محلے میں مفتی رہتے ہیں وہ لیکن وہ چونکہ امام یہ ہے ان کے تو اس لیے وہ پوچھتے ان کو ہے وزن ہوتا ہے ایک اثر ہوتا ہے چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو ایک اثر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس اثر کا اچھا استعمال یہ ہوگا کہ ہم ان کے گھروں پر جا کر ایک ایک کی ملاقات کریں گے اور ایک ایک کو صحیح زندگی پر لانے کی کوشش ہوگی جو یہ مقامی محنت سے مطلوب ہے اور پھر انہی لوگوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے جا کر سالانہ ماہانہ جو ایک نظام ہے ترتیبیں ہیں بزرگوں نے قائم کیا اور نافع شکلیں ہیں یہ نافع شکلیں ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا کے ممالک میں انہی شکلوں کے ساتھ ہزاروں علماء ہیں ہزاروں ائمہ ہیں مدرسین ہیں بڑی کتاب پڑھانے والے مکتب پڑھانے والے بھی اور مختلف شعبوں میں اور خود ہمارے اس صوبے میں ایسے بہت سارے اساتذہ مدرسین ہیں کتاب پڑھانے والے بھی امامت کرنے والے بھی اور مکتب پڑھانے والے بھی اور دین کے اور شعبوں سے جڑے ہوئے جمعیتوں سے جماعتوں سے جڑے ہوئے حضرات ہیں بہت سارے جو اپنی ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہر سال اپنا وقت لگاتے ہیں اور جماعت بنا کر جاتے ہیں جماعتیں بنا کر جاتے ہیں حدیث پڑھانے والے اساتذہ اپنی جماعتیں بنا کر جاتے ہیں ابھی ہم لوگ طلبہ کا جوڑ ہوا ڈابیل سے پانچ اساتذہ خود تشریف لائے اور وہ حضرات ان میں سے دو تین اپنا وقت لگاتے اپنا وقت لگاتے اور بہت سارے مدرسے ہمارے پالنپور کے تو جتنے مدارس ہیں ان میں اکثر جگہوں پر ایسے اساتذہ ہیں اور ان کے مکاتب کے اساتذہ جتنی ان کی جماعتیں بیرون جاتی ہیں ہر جماعت میں تین چار پانچ عالم ہوتے اور وہ اکثر مکتب پڑھانے والے ہوتے بڈالی میں مولی شریف صاحب ہیں ابو شریف پڑھاتے ہیں ہر تیسرے سال بیرون سفر کرتے ہیں ہر سال اپنا سالانہ چلہ ہیں اور بقیہ جو چھٹیاں ہیں اس کو اپنے دعوتی مشغلے میں ضلع کی سطح پر ضلع کے ذمہ دار صاحب سفر میں ہوتے ہیں وہ اپنا چھوٹا سے بنیاد انہوں نے ڈبوئے میں ڈالی وہ مکتب بڑا ہوتے ہوتے ہوتے بڑا مکتب ہو گیا حفظ کلاس اس میں ہے وہ سارا نظام چلاتے ہیں خود پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ مختلف اوقات میں سال بھر میں اپنے شابان رمضان اور دوسرے اور مہینے ملا کر چار پانچ مہینے لگا دیتے ہوں اور پتہ نہیں کتنے تقاضوں پر دنیا کے ملکوں میں جا کر آ گئے ایسے کتنے معلما ملیں گے سب جگہ کتنے ائمہ ہیں جو اپنی تدبیر بنا کر سالانہ اپنا وقت لگا دے جو آدمی اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے کہ میں امت میں جاؤں اور لوگوں سے ملوں حضرت رحمت رحمتہ اللہ جو بات فرماتے تھے بھائی لوگ مال کماتے ہیں تو آدمی کما لو میں نئے نئے لوگوں کو تیار کروں اس کا نفع یہ ہے کہ بعض علاقوں میں ہمارا جانا ہوگا کوئی ماحول نہیں ہے لیکن ہمارے ہر پر ایک آدمی تیار ہوا اور وہ آدمی بن گیا تو وہ پتہ نہیں کتنوں کی خیر کا ذریعہ بن جائے اندر کی ایک لالچ ہے ایک لالچ ہے کہ میرے ہاتھ پر آدمی تیار ہو تو پھر آدمی اس راستے کے مجاہدوں کو برداشت کر لے گا بس سب سے مشکل چیز یہاں پر جو ہے تبلیغ میں وہ یہ ہے کہ ہر چیز غیر منظم ہے کبھی تو بارہ بجے کھانا اور شاندار دسترخوان لگائے چار قسم کے سالن ہیں کون سا کھاوے کون سا نہ کھاوے اور کبھی دو بج گئے ابھی تک دال روٹی بھی نصیب نہیں ہے بعد میں بجے بچے کھا کر گزارا کر لیتا ہے کبھی تو دیکھا کہ بھائی شاندار بستر لگا دیا کوئی آ گیا بہت اکرام کر دیا اور کبھی سردی سخت ہے اور اپنے پاس اپنی رضائی یا اپنا چھوٹا سا بستر اس کے علاوہ کچھ نہیں کبھی دیہات میں ہے کبھی شہر میں ہے کبھی تو بہت ماشاءاللہ اللہ پانچ ہزار دس ہزار کا مجمع سامنے ہے اور ایک نئی دو کرسیاں بھائی حضرت اس پر بیٹھو گے کہ اس پر بیٹھو گے اس کا انتخاب پانی والا ایک آدمی بوتل لے کے پاس بیٹھا ہے اور کبھی وقت آیا کہ محلے میں گاؤں میں گشت کر رہے ہیں اور اندر جاڑ کر نکلو یہاں سے تو یہ یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں لیکن ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ اسی فیصد تو اچھا ہی نہیں اسی فیصد اب مجھے رہ گیا کچھ کھانے پینے کے اوقات آگے پیچھے ہوتے ہیں یا یہ کہ گھر کا اچھا بستر چھوڑ کر مسجد کی چٹائی پر اپنا پتلا بستر بچھانا ہے لیکن امت میں بہت طلب ہے بہت طلب اور خصوصاً نوجوان طبقہ بہت متوجہ ہے سب جگہ اور وہی اصل نیا خون ہے جوان طبقہ جو ہے نا یہ تاریخ میں لوگوں کا تجزیہ ہے مورخین کا کہ جوان جس کے پاس ہوتے ہیں ان کی بات چل رہی جوان جو ہے اس لیے سب جگہ آپ دیکھو گے سیاسی لوگ اپنے ینگ یوتھ بناتے ہیں جوانوں کے گروپ بنا رہے ہیں سب جگہ جوانوں کو کنٹرول میں کر رہے ہیں جوانوں کو قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ابھی محنت ہو کر جوان جو ہیں بہت زیادہ متوجہ ہیں یہ بہت بڑی پر امید چیز ہے بہت پر امید پوری دنیا میں بہت پر امید چیز ہے بہت خیر کی چیز ہے اس لیے ٹھیک ہے حالات اپنی جگہ ہے دنیا کی وہ تو آج کے نہیں ہے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہے ہیں اور اب قرب قیامت ہے یہ تو ہم یہ سمجھے کہ فطرے کم ہوں گے یہ ہماری بھول ہے اب فتنے بڑھیں گے اب فتنے بڑھیں گے سارے لیکن ماحول بہت سازگار ہے اگر ہم کو کام کرنا ہے بہت سازگار ماحول ہے بلکہ پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے پہلے محتم حضرات کو جو ہے بچوں کا چندہ کرنے جانا پڑتا ابھی اللہ کے فضل ہے مدرسوں میں قاعدے بن گئے کہ دس شوال میں داخلے بند ہو جائیں گے بیس شابان تک فارم ختم ہو جائیں گے جن کو لینے وہ لے لیں اور اور اور راہیں کھل رہی ہے سب جگہ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا میدان عمل میں آ کر تھوڑا سا میدان عمل میں آ کر ہم جہاں ہیں وہاں سے قدم آگے بڑھ جاؤں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں اور دھیرے دھیرے دھیرے ہم ایک تو نسبت ہماری اللہ کا فضل ہے سب تبلیغی ہے ایک نسبت اور ایک مناسبت ہوتی ہے ایک تو نسبت ہے اور ایک مناسبت کام سے مناسبت وہ دو طرفہ ہوتی ہے کام سے مناسبت دعوت کے ساتھ مناسبت دعوت کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر رہنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ امت میں پورا دین جائے گا اگر صرف عام لوگوں کے ہاتھ میں کام ہے تو ان کے راستے سے محدود جائے گا ایک عام آدمی دائی بن کر محلے میں گیا ہے تو اس کے واسطے سے جو بات پہنچے گی وہ محدود بات ہوگی اور ایک دائی عالم ہے تو اس کے واسطے سے جو بات پہنچے گی وہ محدود نہیں ہوگی بلکہ وہ وقت کے تقاضے کے حساب سے اس مؤثر ہوگی اور زیادہ انفع ہوگی کیا عالم ہے ایک مشہور ہمارے یہاں ہمارے ایک مسجد کے امام ہیں ایم پی کے ایک علاقے میں چلے میں گئے کئی سال پہلے ایک جماعت عمومی جماعت کے ساتھ انہوں نے دیکھا کسی بھی مسجد میں یہاں امام کی قرآن صحیح نہیں ہے ملا لوگ امامت کرتے ہیں نہ کوئی مکتب ہے کوئی ماحول نہیں تو انہوں نے چلہ لگایا چلے پر گش کیے پانچوں گش کیے نقد جماعتیں بنائی جو کچھ کرنا تھا دعوت کے جو عمالے ساتھ لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں انہوں نے کیا کیا تقریباً تیس پینتیس والیوں سے جن کے پاس بچے تھے ان سے بات کی کہ ہمارے یہاں مدرسہ مفت میں ملے گا بچہ بیمار ہو تو دوائی کا علاج کا سارا انتظام ان کو بستر بھی ملے گا کھانا سارا اور یہ ہے وہ ہیں سارا کر کے ان کو تیار کیا کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور ان کے ناموں کی لسٹ لکھ کر لے کر آئے آ کر محتم صاحب سے بات کی کہ اس طرح میں لوگوں کو تیار کر کے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لے آؤ بلکہ ایک آدمی ساتھ میں کر دیا مدرسے کا دو آدمی جا کر ان کو تو چند بچوں کو لے کر آئے وہ بچے وہاں پر پڑھنا شروع کیے پھر اور دوسرے بچے آئے پھر تو اور ابھی بھی قریب اس علاقے کے سو بچے ہوں گے مدرسے اور تقریباً سو ڈیڑھ سو حافظ بن کر چلے گئے اور پندرہ بیس مولوی بن کر چلے گئے اور اس علاقے میں مدرسے کی ایک شاخ قائم ہو گئی وہاں بچوں کا گھر بنا دیا وہاں تو چھوٹے بچوں کو وہی پڑھاتے پھر وہاں سے پڑھا کیا ہلاک تو وہ سارا کس کے حصے میں جائے گا کہ وہ ایک عالم کی نظر ہے کہ بھائی کہاں کون سی چیز کی ضرورت ہے پھر وہ اصول کے دائرے میں رہ کر کہ بھائی ہر جماعت کے ہر جماعت کے اصول ہوتے ہیں اس اصول کے دائرے میں رہ کر آدمی وسعت کے ساتھ وہ سارے کام کر سکے اور آسانی کے ساتھ امت میں پورا دین وجود میں آ سکتا ہے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہیں درخواست ہے یہ مقامی محنت کے ساتھ پھر جو ترتیب بزرگوں نے قائم کی کہ بھائی علماء جو ہیں فارغ ہو کر سال لگا کر امت کے احوال کو دیکھیں اپنے اندر امت کا درد و غم پیدا کریں مختلف موسموں سے ماحول سے افراد سے علاقوں سے گزرے اور ایک استعداد اپنے اندر کام کرنے کی جو اس کے لیے ضرورت ایک استعداد میں علمی ہے کتاب پڑھانے کی صلاحیت اور ایک عوامی سطح پر کام کرنے کی صلاحیت ہے بہت سارے حضرات ہیں علمی لائن میں ان کا کوئی بدل نہیں ہے لیکن تقریر کے لیے ان کو بٹھاوے تو مجمع ان کی بات نہیں سمجھ پائے گا اصطلاحی زبان ہے ان کی ان کی اصطلاحی زبان ہے تو عوامی سطح پر جو صلاحیت کی ضرورت ہے کہ عوام میں کیسے گھسنا مالداروں میں غریبوں میں پڑھے لکھوں میں ان پڑھوں میں دیہاتی آدمی ایک آدمی اس کو سمجھانا ہے اب اس کو ہم ان الحمد للہ نحمد پورا خطبہ پڑھ کے اور دو چار آیتیں پڑھ کے اس سے ہم بات کریں گے کہ حضرات آپ سے ہماری تو وہ سب تو پتہ نہیں یہ تو کوئی قصیدہ پڑھ رہے ہیں یا کر اس کو تو سیدھے سیدھے بھائی کہ وہ چھ ہم سے کہ وہ چال کھیتی برابر تھے کہ نہیں تھی آور سے بھینس دودھ دیسے کہ نہیں کتلی بکری اچھا تھوڑو ایسا کر کے اس کو مانوس کہ اب اب سیدھے سیدھے بھائی جی اللہ اپن نے بکری آی اور بکری نو دودھ آپ یہ اللہ نو بھی تھوڑو حق ہے آپ نے پانچ ٹائم نے نماز پڑھی چیز تو یہ بکری نا دودھ میں اللہ برکت کر دیتے بھائی اور ترتہ روزگار میں اللہ برکت کری دے تو پھر وہ اس کا اس کا طریقہ یہ ہے ایسے طبقات الگ الگ ہیں تو ان میں جب آدمی اس طرح چلتا ہے تو مختلف اوقات میں مختلف موسموں میں بعض مرتبہ طبیعت موسم کی بنجر صرف سردی میں آدمی سفر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے لیکن جب آدمی نے سردی بھی گزاری ہے چار مہینے کی یوپی میں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب اس کو سردی کا جو عذر ہے اس کا ختم ہو گیا اب سردی اس کو ڈرا نہیں سکتی دو جوڑی موزے پہ اندر کپڑے کے اور اوپر چمڑے کے اب کہاں سے آئے گی اور اس پر رومال لپیٹے گا آدمی اندر پہنے گا اوپر ایک اب اس کے لیے سردی ازر نہیں اس کو چاہے سخت سردی میں اس کو بھیج دے کینیڈا بھیج دے تو نہیں کہے گا برف میں کینیڈا میں کام کر لے گا وہ بلکہ وہ چاہے گا کہ ابھی گزشتہ سال ہماری جماعتیں کچھ کشمیر جا کر آئی تو گرمیوں میں گئے تو کیونکہ گرمیوں میں لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں اپنے کام کاج اور تحقیق کر کے آئے کہ یہ لوگ سردیوں میں فارغ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے برف ہوتے ہیں ان کے وہاں تو برف میں کام دھندے بہت کم ہوتے تو انہوں نے آ کر تقاضا کیا رکھا کہ وہاں سردیوں میں جماعتیں بھیجی جائے تو گزشتہ سال سردیوں میں جماعتیں بھیجی وہاں کا برف میں اور اپنی جماعتوں نے جا کر کام کیا اور بہت زیادہ جماعتیں نکالی اس کا اثر یہ ہے اس سال ابھی تقریباً کشمیر کی دو سو جماعتیں گجرات میں دو سو جماعت ہر ضلع میں کہیں دس کہیں بارہ کہیں پانچ کہیں اتنی جماعتیں سب جگہ انہوں نے بھیجی تو یہ اثر ہے اس کا اب اب سردی ازر بن گیا تو چار مہینے جا ہی نہیں سکتا لیکن سال لگا کے چار مہینے برابر سردی کا اس نے ریسرچ کر لیا ہے معائنہ کر لیا کہ اس <laughs> سردی کو بھگانے کے کون سے کون سے راستے ہیں تو پھر آدمی اب گھبرائے گا ایسے گرمی کے چار مہینے گزارے گا مچھروں میں گزارے گا مچھر کا دفاع کیا ہے بہت آسان طریقہ ہم کو ایک آدمی نے سکھایا ہو کہا کہ مچھر جیت کتنے بھی ہو اتر لگا دو سب بدن کا وہ خوشبو سے بھاگتے نہ مچھر دانی کی ضرورت ہے کسی بھی چیز خوشبو لگا دی پیروں پر سر پر ہاتھ پر ادھر ادھر آئیں گے نہیں وہ اب وہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے مچھر کا جماعت کے بہت مچھر تو آسان راستے ہیں تو مسئلے کا حل نکل آئے گا اور کام آسان ہو جائے گا اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے کہ ہمت کے ساتھ بتاؤ کہ انشاءاللہ سال سال لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے ذرا کھڑے ہو جاؤ کہ شاء سال لگائیں گے نہ مچھر کا مسئلہ باقی رکھیں گے نہ گرمی کا نہ سردی کا جی بھائی پیش رہے ہمت سے ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیں سال کے لیے ماشاء اللہ پیش ہونا شروع کریں بات بہت تفصیل کے ساتھ سب کے سامنے آ گئی ہے ہمت کرنا شروع کریں سال سال کے بتاویں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ہمت کریں اور ہمت کرے اور ہمت کرے ماشاء اللہ اس ترتیب کے مطابق پھر اپنی ترتیب W W W dot dot com